آج ہمیں یہاں اپنے دین پاک کی نسبت سے کہنے سننے اور عمل کے جذبے سے جمع ہونے کی توفیق نصیب فرمائی اللہ تعالی ہمارے اس جمع ہونے کو کہنے اور سننے کو قبول فرمائے دنیا میں اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ اور سبب بنائیں واضح سامعین کرام دین کی باتیں اور یہ دین کی مجلسیں ایسا نہیں ہے کہ آپ کے شہر میں پہلی مرتبہ منعقد ہو رہی ہوں مختلف راستوں سے مختلف ہیلوں اور بہانوں سے کبھی اصلاح معاشرہ کا جلسہ کبھی سیرت طیبہ کا جلسہ کبھی محرم کی نشستیں کبھی استقبال رمضان کسی نہ کسی عنوان سے ہمارے اکابرین اور ہمارے بزرگان دین ہمارے ضمیروں کو جھنجھوڑتے ہیں اور ہمیں متنوع کرتے ہیں آگاہ کرتے ہیں کہ اللہ کی خوشنودی کس میں ہے اور اللہ کی ناراضگی کن چیزوں میں ہے لیکن بڑے افسوس کی بات یہ ہے ہمارے کرتوت میں ہماری معاشرت میں اور ہماری زندگیوں میں اس کی کوئی خاص چھاپ نظر نہیں آتی ہم نے اس کو ایک فیشن بنا لیا تقریروں کو سننا سنانا جلسوں میں شرکت کرنا جس کی وجہ سے ہماری نیتوں میں اخلاص نہ ہونے کی وجہ سے آج جو اثرات ہم کو ملنے چاہیے تھی وہ اثرات دکھائی نہیں دے رہی ہیں نہ کلا میں پاک بدلا ہے نہ نبی کی روایتیں بدلی ہیں نہ ہمارے علماء کرام کا مزاج بدلا ہے یہی کلا میں پاک تھا اور یہی سرور کون جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایتیں تھیں کہ زندگی کے اندر انقلاب پپا ہو گیا چور اچک کے ڈاکو بدماش وقت کے اولیاء بن گئے اختاب بن گئے ابدال بن گئے گزار بن گئے آج ٹی وی نہیں ہٹتی ہمارے گھروں سے چہرے پر آقا کی سنت نہیں دکھائی دیتی ہماری ماں اور بہنوں کی زندگیوں کے اندر حضرت بیوی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شرم کی چادر دکھائی نہیں دیتی کہاں گئے وہ گھر جن گھروں سے کلام پاک کی تلاوت کی صدا گونجتی تھی کہاں گئے وہ مکان مسلمانوں کے قال اللہ قال رسول کی سدا ان گھروں سے گونجا کرتی تھی اور ان گھروں کی پہچان نماز تھی روزہ تھا تقوا تھا تلاوت تھی آج کوئی فرق معلوم ہوتا ہے کہ یہ مسلمان کا گھر ہے یہ غیر مسلم کا گھر ہر کسی کے گھر کے اندر کیا آج ننگا ناچ نہیں ہو رہا ہے اس ٹی وی نے کیا گھر گھر کو تباہ اور برباد نہیں کر رکھا ہے اس فیشن کی لت میں کون لڑکی ہے کون عورت ہے جو اس کے اندر اس برس کے اندر مبتلا نہیں ہے کیوں ہماری زندگی کے اندر بدلاؤ نہیں آتا کیوں تبدیلی نہیں آتی حضرت فضیل ابن آیاز رحمت اللہ ہی علیہ نہ صرف ایک چور تھے ڈاکو تھے چوروں اور ڈاکوؤں کے سردار تھے ایک علاقے میں ڈاکہ ڈالنے کے لیے گئے تو کہا کہ میں انسپیکشن اور معائنہ کر کے آتا ہوں دیکھ کر آتا ہوں کہ کہاں سے اس گھر کے اندر سوراخ کیا جائے ڈاکہ ڈالا جائے وہاں معائنہ کرنے کے لیے گئے تو کچھ گنگنانے کی آواز آئی اپنا کام انہوں نے وہاں لگایا چوری کی نیت سے گئے تھے ڈاکہ ڈالنے کی نیت سے گئے تھے آج احرام پہن کر اللہ کے گھر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیار میں جا کر واپسی سے پہلے جدہ ایئرپورٹ کے اندر سوا لاکھ پیغمبروں کی داڑھی نکال کر پیشاب کی نالی میں ڈال کر آتا ہے نہ طواف کام کرتا ہے نہ صحیح کام کرتی ہے نہ منا مزدلفہ کا قیام کام کرتا ہے نہ کھجور کام کرتا ہے نہ زمزم کام کرتا ہے نہ نبی کے روزے کی جالی کام کرتی ہے اللہ کے گھر کا طواف ہو رہا ہے رنڈیوں کے کپڑے پہنے ہوئے ہیں ایک اللہ والا دیکھ کر گھبرا جاتا ہے میں کعبے کو دیکھوں یا ان رنڈی نما بدنوں کو دیکھوں کہاں اس مسلمانوں نے کہاں ماحول کو گندا نہیں کر رکھا ہے حج کے لیے جا کر غلاظت اور گندگی گندگی لے کر آتے ہیں چوری کی نیت سے گئے تھے ڈاکہ ڈالنے کی نیت سے گئے تھے المبیا نیلی لدین قلوبهم لذکر اللہ ولا نزل من الحق جب یہ شریفہ انہوں نے سنی کیا ابھی تک وقت نہیں آیا کہ ان کے دل کام جائیں اور ڈر جائیں اللہ تعالیٰ کے خوف سے کہا کہ ہاں وقت آ چکا ہاں وقت آ چکا یہ وقت داڑھی بڑھے تجھ پر کیوں نہیں آتا حرام الدیر تجھ پر کیوں نہیں آتا سود کھا کر کا بلاکار کرنے والے تجھ پر کیوں نہیں آتا رشوت کھا کر اپنے پیٹ کے اندر لہو اور جہنم کا پیٹ ڈالنے والے تجھ پر کیوں نہیں آتا میری اور بہنیں جن کا نام فاطمہ سمیہ زینب ام کلسوم قطعہ ہے اور ان ناموں کی توہین کر کر رنڈیوں کے کپڑے پہننے والیوں تم پر کیوں نہیں آتا اور ٹی وی کے اندر ننگا ناچ ماں بہنوں کا دیکھ کر ایک طرف بیٹا ایک طرف بہو ایک طرف پوتے ایک طرف نواسے ان تمہیں ریت کیوں نہیں آتی ایک ڈاکو ایک آیت سے وقت کا دال بن سکتا ہے وقت کا غوث بن سکتا ہے کلام پاک کی چھ ہزار سن کر تیری زندگی کے اندر تبدیلی کیوں نہیں آتی بخاری سن کر تیری زندگی کے اندر بدلاؤ کیوں نہیں آتا اور حدیثیں سن کر تیری زندگی کے اندر نماز کیوں نہیں آتی حلال و حرام کی تمیز کیوں نہیں آتی اللہ کا قرآن بدل گئے نبی کی حدیثیں بدل گئی بولنے والے غلط بول رہے ہیں کلام پاک کہاں سے شروع ہوتا ہے دالی دل کتاب لارے وفی اے کمینے ملون مردود اگر شک ہو اور شک کی بیماری کا جرسوما اور شک کی بیماری کا کیڑا اگر تیرے جسم کے اندر ہو تیرے دل و دماغ کے اندر ہو مردود اس کلام کو تجھے چھینے کی ضرورت نہیں ہے دالی دل کتاب لارے وفی پہلے شک سے اپنے آپ کو پاک کر تردد سے اپنے آپ کو پاک کر اور پھر آگے کلام پاک کی تلاوت کرنا آج مذاق نہیں بنا رکھا ہے دینی جلسوں کا آج مذاق نہیں بنا رکھا ہے علماء کرام کا آج مذاق نہیں بنا رکھا ہے ہم کیا گلا کریں اسرائیل سے ہم کیا گلا کریں شکوا کریں وقت کے فرونوں سے وقت کے دجالوں سے ہم کیا شکوا کریں فرقہ پرست طاقتوں سے مسلمان کیا یہ کافی نہیں ہے اللہ کے قرآن کو مٹانے کے لیے نبی کی سنتوں کا جنازہ نکالنے کے لیے اللہ کے لیے رحم کرو ہے اسلام کا نام و نشان مٹانے والے کوئی تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں اسرائیل زندہ ہے امریکہ زندہ ہے برطانیہ زندہ ہے عیسائی کتے زندہ ہیں یہودی کتے زندہ ہیں میری مائیں اور بہنیں فلموں میں کام کرنے والی رنڈیاں زندہ ہیں آپ کو ضرورت نہیں ہے اپنے جسم کی نمائش کرانے کے لیے اپنے چہرے کی نمائش کرانے کے لیے اپنے آپ کو رنڈی کے لباس پہنانے کے لیے جب تک یہ زندہ ہے آپ کو فکر کرنے کی کیا ضرورت ہے داڑھی بنانے والے زندہ ہیں بلیڈ کی کمپنیاں بنانے والی زندہ ہیں آپ کیوں داڑھی بناتے ہیں وہ جو کر رہے ہیں اسلام کو رسوا اور وہ جو توہین کر رہے ہیں آخا کے خاکے بنا کر اور جو منصوبے بنا رہے ہیں مکہ مکرمہ پر حملہ کرنے کے مدین طیبہ پر حملہ کرنے کے کلام پاک کے نام و نشان کو ختم کرنے کے اسلام کی آئیڈینٹی کو ختم کرنے کے تشخص کو مٹانے کے اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو خاک میں ملانے کے یہ ناکافی ہے کہ مسلمان تو اللہ کا بندہ ہو کر آخا کا غلام ہو کر خاجہ کا دامن تھام کر عثمان سلیمان اور جو ہے موسا نام رکھ کر کا زین اقدام رکھ کر کیا تجھے تیری ضرورت ہے اسلام کا نام و نشان ختم کرنے کے لیے کام آج اللہ کے قرآن کی توہین کر رہا ہے کون علماء کی پگڑیاں اچھال رہا ہے شیطان اصلا تو خیروں میرے نام پر تیرے گلی کا کتا جب جاتا ہے اور تیرے جنگل کا پرندہ جب جاتا ہے تیرے گلی کا سور اور خنزیر راحت کھانے کے لیے نکل جاتا ہے کون ہے جو مردہ کتوں کی طرح حالت جنابت کے اندر بستروں کے اندر پڑے ہوئے رہتے ہیں وہ قوم نہ کافی ہے جو مسجدوں کے اندر بت رکھنے کی بات کیا کرتی ہے مسجدوں کے مینارے ختم کرنے کی بات کرتی ہے مسجدوں کے وجود کو ختم کرنے کی باقی اب تیری ضرورت ہے کیا کر رہا ہے دنیا کے کتے کیا کر رہا ہے دنیا کے پجاری اللہ کے گھر کو ویران کر کر نبی کی سیرت کو ملیامیٹ کر کر اور نبی کے چہرے کو خاک میں ملا کر ایک کارٹون بنانے والے کے پیچھے ہم لگے ہوئے اس کے خلاف احتجاج کرتے ہیں حکومت وقت کو میمورینڈم دیتے ہیں الٹیمیٹم دیتے ہیں اور تیز ترار شولہ بیانی سے کام لیتے ہیں میرے آقا کا خاکہ تو نے بنایا تباہ ہو جائے برباد ہو جائے اسلام دشمن مسلمان دشمن یہ داڑھی مڈے جو کتے اور سوپروں کے حیوانوں کے چہرے ہیں کیا اخبا بھی نبی وہ پیدا ہو گیا جو میرے آقا کے چہرے پر ٹوکے گا یہ داڑھی سے خالی چہرے یہ یہود و نصارہ کے لباس یہ بے پردہ خواتین یا کسی کارٹون سے کم ہے جو میری امی جان کو چڑا رہی ہو جو بہن فاطمہ کو چڑا رہی ہو جو نبی کے چہرے پر ٹوٹنے والے ہو اے آقا فلم میں کام کرنے والے زانی حرام خور بدکار کا چہرہ مجھے پسند ہے اس کے چہرے میں کوئی عیب نظر نہیں آیا جس کے چہرے کی قسم رب کائنات نے کھائی وہ دوہا وہ لئی لیدا سجا ہاں اگر عیب نظر آیا آقا آپ کے چہرے میں عیب نظر آیا کیا عیب نظر آیا تجھے میرے محبوب کے چہرے میں میری امی جان امت کی بیٹیاں بتاؤ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پردے میں آپ کو کیا نظر آیا کیا برائی نظر آئی اور ان حرام دہر اور ان رنڈیوں کی زندگی کے اندر آپ کو کیا خوبی نظر آئی جہاں مال آیا جہاں دولت آئی جہاں روپیہ آیا جہاں پیسہ آیا سب سے پہلا کام مسلمان کا یہ ہے کہ آقا کی سنت کا جنازہ اپنے گھر سے نکالے پردہ اترے ماڈرن زندگی آئے امریکن اسٹائل آئے فلموں میں کام کرنے والے حرام زادوں کی زندگی آئے اور ان کے طور طریقے آئے بس چلے شراب کا دور ہو بس چلے ناچنے گانے کا دور ہو کیا ملتا ہے مسلمان تجھے کیا ملتا ہے ایک بات یاد رکھ لے اور کان کھول کر سن لے اللہ تبارک تعالیٰ بڑے سے بڑے گناہ کو معاف کر سکتے ہیں اللہ کی شان رحیمی اور اللہ کی شان کریمی اتنی وسیع ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تو ریت کے ذرات کے برابر گنا لے کر آ سمندر کے جھاگ کے برابر گنا لے کر آ اے میرے بندے میری رحمت کو تیرے گناہوں کے مقابلے میں وسیع پائے گا میں تیرے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے تیار ہوں لیکن ایک بات کان کھول کر سن لے میرے محبوب کے دشمن ایک بات کان کھول کر سن لے میری ماں میری بیٹی جو اما عائشہ کی دشمن ہے حضرت قطعہ کی دشمن ہے نبی کے ازواج متحرات کی دشمن ہے امہات المؤمنین کی دشمن ہے نبی کی صاحبزادیوں کی دشمن ہے کان کھول کر سن لے تیرا پتی تیرا شوہر زمین آسمان کے خزانہ کا مالک بن جائے اور تیرا پتی اور تیرا شوہر زمین آسمان کا بے تاج بادشاہ بن جائے لکھ کر رکھ لے میرے بھائی لکھ کر رکھ لے امت کی بیٹی میری ماں میری بہن اگر تو نے نبی کا دل دکایا اگر تو نے نبی کے دل کو اذیت پہنچائی تو نے نبی کے دل کو ٹھیس پہنچایا یاد رکھ لے یاد رکھ لے کہ کل کتے کے پاخانے کے کیڑے کی زندگی مانگے گا خنزیر کے پاخانے کی کیڑے کی زندگی مانگے گا اس کے جسم پر چلنے والے جراثیم کی زندگی مانگے گا میرا اللہ تجھے معاف نہیں کرے گا میرا اللہ تجھے معاف نہیں کرے گا اپنے عمل سے اپنی ذات سے اپنے کلچر سے اپنی تہذیب سے اپنے تمدن سے اپنی معاشرت سے نماز چھوٹ جائے قضا ہو سکتی ہے روزہ چھوٹ جائے قضا ہو سکتا ہے تلاوت چھوٹ جائے قضا ہو سکتے ہیں معمولات چھوٹ جائے قضا ہو سکتے ہیں ان الدین اللہ و رسولہ لانا اللہ فی دنیا وال اللہ فرماتے ہیں کہ جو اللہ اور اس کے رسول کو اذیت پہنچاتا ہے میری ماں برقع ہٹا کر پردہ ہٹا کر ٹی وی دیکھ کر بال کٹوا کر آئی برو لگا کر لپسٹک لگا کر نیل پالش لگا کر کیا تو نبی کی روح کو خوش کر رہی ہے یا نبی کے دل کو ٹھیس پہنچا رہی ہے اے داڑھی بنانے والے اے نماز چھوڑنے والے اے یہود و نصارہ کے کلچر کو سینے سے لگانے والے میرے آخا تیرے اس چہرے کو دیکھ کر خوش ہوں گے یا لانت برسائیں گے تجھ پر یا بد دعا دیں گے میرے اللہ کی قسم نہ دولت تیری ساتھ دے گی نہ تیری ماں تجھے ساتھ دے گی نہ تیرا باپ تجھے ساتھ دے گا نہ تجھے پیر و مرشد ساتھ دے گا نہ تیرے خواجہ کا دامن سامنا تجھے ساتھ دے گا میرے محبوب کے دل کو تکلیف پہنچا کر میرے آقا کے دل کو اذیت پہنچا کر داڑھی مڑا کر آقا کے طریقے سے ہٹ کر میرے اللہ کی قسم میرے اللہ کی قسم خود اپنے پیشاب میں ڈوب کر مرے گا اپنی موت آپ کرے گا موت مانگے گا میرا اللہ ایسے عذاب کے اندر مبتلا کرے گا کہ اللہ موت بھی نہیں دے گا اور جہنم سے بچ کر زندگی دے گا سدھر جا میرے بھائی سدھر جا یہ امت کون سی امت ہے یہ کون سی امت ہے یہ کون سی امت یہ خان قبیلہ تھا ایک پٹان قبیلہ تھا ایک سید قبیلہ تھا ایک بیگ کا قبیلہ تھا ایک عرب قبیلہ تھا ایک عجب قبیلہ تھا ایک بنو قریضہ تھا ایک بنو نذیر تھا ایک قریش تھا اس میں بھی ایک امت آ گئی نہیں یہ امت سید الامم ہے تو اپنی اوقات کو پہچان میرے بھائی تو اپنی شناخت کو پہچان تیری حص مر چکی ہے بیماری جب بڑھتی ہے تو بیمار بیمار آدمی کو بیماری کا احساس ختم ہو جاتا ہے تو بھول چکا ہے کہ تو آقا کا غلام ہے تو بھول چکا ہے کہ اللہ نے تجھے خیر امت سے کتاب کیا ہے تو بھول چکا ہے کہ اللہ نے تجھے امت وسط سے خطاب کیا ہے تو بھول چکا ہے کہ تیرے محبوب قیامت کے دن ساخی کوثر بنیں گے تو بھول چکا ہے کہ تیرے محبوب اور تیرے آقا کے ہاتھ میں لوا الحمد ہوگا تو بھول چکا ہے کہ تمام پیغمبر نفسی نفسی کے عالم میں ہوں گے اور میرے آقا سجدے میں جائیں گے اور میرا رب پوچھے گا کہ سن توتا اے محمد عرفا را سکا آپ اپنا سر مبارک اٹھائیے آپ پوچھیے آپ کی مانگ کو پورا کیا جائے گا آپ کے سوال کو پورا کیا جائے گا تو موسا کی بنو اسرائیل نہیں ہے تو حضرت عیسیٰ کا ہماری نہیں ہے تو آدم کی جو ہے امت نہیں ہے تو شیش کی قوم نہیں ہے تو لوگ کی وہ قوم جو عذاب کا شکار ہو گئی آج میں تجھے یہ بتانے آیا ہوں کہ تیری حیثیت کیا ہے تیرا مقام کیا ہے تیرا درجہ کیا ہے تو حضرت لوت کی وہ بستی نہیں کہ جس کو پلٹ دیا گیا اور جس پر پتھروں کی بارش ہوئی تو خیر امت ہے تو خیر امت ہے قیامت کے دن پیغمبروں کے حق میں تو گواہی دے گا جنت میں تیرے داخلے کے بغیر کوئی پیغمبر کی امت داخل نہیں ہو سکے گی تو خیر امت ہے تجھ میں آنے کے لیے میرے اللہ کے کئی پیغمبروں نے دعائیں کی سوائے سیدنا عیسیٰ علیہ سلاۃ وسلام کے کسی کی دعا قبول نہیں ہوئی بہت سارے پیغمبر تجھ میں آنا چاہتے تھے اور نبی کی غلامی کا تو اپنے گلے کے اندر ڈالنا چاہتے تھے حضرت موسا نے کہا توریت کو لے لے شان کلیمی کو لے لے مجھے آقا کا غلام بنا دے حضرت عیسیٰ نے کہا انجیل لے لے روح اللہ کی شان کو لے لے مجھے آقا کا غلام بنا دے تو اپنے اوقات کو پہچان میرے بھائی میری ماں میری امت کی بیٹی اپنی اوقات کو پہچان کہ تیرا مقام وہ تھا کہ پیغمبروں نے تمنا کی کہ تیری جگہ پر وہ آ جائیں پیغمبروں نے خواہش کی کہ کتابوں کے بدلے وہ اس امت کے اندر آ جائیں اس امت کا مقام اللہ نے اتنا اونچا کیا اتنا اونچا کیا کہ سب سے آخر میں یہ امت آئی ہے اور جنت میں سب سے پہلے یہ امت جائے گی ستر ہزار سال جبر امین علیہ سلاۃ وسلام سجدے میں پڑے رہے میرے رب نے پوچھا اے جبرائیل تم کیسا محسوس کرتے ہو جبرائیل علیہ السلام نے کہا ایسا سجدہ شاید تیری مخلوق میں کسی نے اب تک کیا ہو نہ قیامت تک کوئی کرے گا مجھے ایسا لگ رہا ہے رب کائنات نے فرمایا جبرائیل کون سے قاب و خیال میں ہو میں آدم کی نسل کو چلاؤں گا آخر کے اندر ایک پیغمبر کو بھیجوں گا اس پیغمبر کے اندر اس کی امت کے اندر کوئی ولی کی بات نہیں کسی قطب کی بات نہیں کسی پیران پیر کی بات نہیں کسی غوث اعظم کی بات نہیں کسی رشید احمد گنگوہی کی بات نہیں کسی شاہ ولی اللہ محدث کی بات نہیں کسی طاہر مدنی کی بات نہیں اور کسی امداد اللہ مہاجر مکی کی بات نہیں کسی وقت کے شیخ الحدیث شیخ زکریہ کی بات نہیں فرمایا اس امت کے اولیاء اس امت کے شہدا کی بات نہیں اس امت کا ادنا درجے کا امتی اس امت کا ادنا درجے کا گنہ اگر سجدے میں جا کر ادنا امتی سجدے میں جا کر ایک مرتبہ سبحان ربی کہتا ہے جبرائیل میری عزت و جلالت کی قسم اس کا ایک مرتبہ سبحان ربی اللہ کہنا تیرے ستر ہزار سال کے سجدوں کے مقابلے میں قیمتی ہے میرے بھائی تیرا یہ مقام ہے میری اما جان تیرا یہ مرتبہ ہے تیرا یہ مقام ہے سے کتے نے تجھے اچک لیا تجھے گمراہ کر دیا یہ تیرا چہرہ کیا ہو گیا یہ تیرا لباس کیا ہو گیا آج مسجد کیوں ویران ہے آج عبادت گاہیں کیوں ویران ہے آج اللہ کا قرآن کیوں رو رہا ہے کیوں شکوا کر رہا ہے میرے بھائی اپنے مقام کو پہچان اپنی حیثیت کو پہچان کہ جو پہلے امت تھا وہ بانٹنے کے لیے آیا وہ حکومت کرنے کے لیے آیا وہ اللہ کی مدد وہ اللہ کی نصرت لے کر وہ قوم کو دینے کے لیے آیا مخلوق کو دینے کے لیے آیا کبھی عثمان غنی کی شکل میں آیا کبھی حاتم تائی کی شکل میں آیا سخی تیرا لقب تھا حاتم تائی تیرا لقب تھا تو دینے والا تھا تو کبھی بھکاری نہیں تھا اپنی ماں کی آبرو لٹنے کی شکایت اور اپنی بیٹی کی آبرو لٹنے کی شکایت کافروں کے دربار میں گورنروں کے پاس آج پرائم منسٹروں کے پاس جا کر بھی مانگتا ہوں کہ میری بہن کی آبرو بچا لو میری بیٹی کی آبرو بچا لو میری اما آبرو بچا لو تو سروں کے اندر آچل ڈالنے کے لیے آیا تھا تو مظلوموں کی کی کی پکار سن کر ان فریاد کو پورا کرنے کے لیے آیا تھا تو بھکاری بن کر نہیں آیا تھا تو بھکاری بن کر نہیں آیا تھا تو خیر امت ہے تیرا دامن آقا کے ساتھ وابستہ ہے جب غاروں میں غار غور سور غار سور آقا سے وابستہ ہوا کیا دنیا کا قیمتی غار نہیں بن گیا پہاڑوں کے اندر غار گہرا کا پہاڑ جب آخا سے وابستہ ہوا کیا وہ نور رحمت اور جمل رحمت نہیں بن گیا جب زمین آخا سے وابستہ ہو گئی تو کائنات کے اندر کیا وہ ریاض الجنہ نہیں بن گئی کیا وہ جنت کا ٹکڑا نہیں بن گیا اور وہ خچر جس پر آخا نے سواری کی کائنات کے جانوروں کے اندر کیا وہ قیمتی جانور نہیں بن گیا اور وہ ناخا اور وہ اٹھی جس پر بیٹھ کر آپ نے ہجرت کی اور وہ اٹھی کائنات میں قیامت تک آنے والے جانوروں کے اندر قیمتی اٹھنی بیٹھ گئی بن گئی اونٹنی قیمتی ہو سکتی ہے کچر قیمتی ہو سکتا ہے زمین کا مٹی کا ٹکڑا ریاض الجنہ اور جنت کا ٹکڑا بن سکتا ہے اور غار ہیرا کا پہاڑ جبل رحمت بن سکتا ہے غار سور کائنات کے اندر سب سے قیمتی پہاڑ بن جو ہے کار بن سکتا ہے اور عہد کا پہاڑ نبی کا محبوب نظر بن سکتا ہے بدر اور عہد کی زمین نبی کی محبوب مٹی بن سکتی ہے نبی تو تجھے معاف کر لیا ہے نبی تو تجھے دعائیں دے کر ہے نبی اپنے جو ہے نواسے جن کو اپنی اولاد سے زیادہ محبت کیا کرتے تھے حضرت حسین کو کہا حسین امید مانا من اور فرمایا کہ جو حسین کو تکلیف دیتا ہے وہ مجھے تکلیف دیتا ہے اور جو مجھے تکلیف دیتا ہے وہ اللہ کو تکلیف دیتا ہے حسین کی قربانی دے کر تجھے مانگا تھا کربلا کو رنگین کر کر تجھے لیا تھا بدر کے اندر آپ نے قربانیاں دے کر رات رات رو کر تجھے مانگا تھا کے اندر مبارک شہید کر کر تجھے لیا تھا اور خندق کے اندر تبوک کے اندر تمام صحابہ کے پیٹ پر ایک ایک پتھر تھا میرے محبوب کے پیٹ پر دو دو پتھر بدے ہوئے تھے پتھر باندھ کر تجھے مانگا تھا میرے آقا کو اختیار دیا گیا تھا کہ اگر آپ چاہے عہد کا پہاڑ سونا بنا کر آپ کے قدموں کے اندر ڈال دیا جائے آپ نے فرمایا میری امت کے غریبوں کا کیا ہوگا میری امت کے یتیموں کا کیا ہوگا امی جان عائشہ سے پوچھ رضی اللہ تعالی عنہ کہ تین تین مہینے گزر جاتے ایک ہلال دیکھ لیتی دوسرا ہلال دیکھ لیتی تیسرا ہلال دیکھ لیتی امی جان فرماتی ہے کہ گھر میں چولہا جلنے کی نوبت نہیں آتی امی جان سے پوچھا گیا کہ امی جان گھر کا گزارا کیسے ہوتا تھا فرماتی تھی کہ میں بچوں کو دعاؤں کا لالچ دے کر ندی کی گلیوں کے اندر بھیجا کرتی تھی کہ لوگ اچھی کھجور پھینک دیں بیج پھینک دیں ہم اس کو پانی میں بھگو کر اس کی سہری کر لیا کرتے تھے اس کی افطاری کر لیا کرتے تھے میری امی جان کے فاخے سے تو بنا ہے میری امت کی بہن اور میری بہنوں کی سردار جنتی عورتوں کی سردار فاطمہ کے فخر و فاقے سے تو مہاراج وجود میں آیا ہے میرے نبی کا خون تیرے بننے کے اندر لگا ہے میرے نبی کا رحت کا رونا تیرے بننے کے اندر لگا ہے میرے نبی کو دل کی تہز نہ پہنچا میرے نبی کے دل کو تکلیف نہ پہنچا تو زمین سے اگ نہیں گیا تو آسمان سے گر نہیں گیا تو بادل سے برس نہیں گیا میرے نبی نے تجھے مانگا ہے میرے نبی نے تیرے لیے دعائیں کی امی جان فرماتی ہے کہ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم بخشے بخش آئے تھے سجدے کی حالت میں تھے امی جان فرماتی ہے کہ اتنا لمبا سجدہ کیا مجھے گمان ہونے لگا کہ آپ دنیا سے پردہ فرما گئے ہوگے تو میں نے اپنے ہاتھ سے نبی کے قدم مبارک کو چھو کر دیکھا تو آدمی مرتا ہے تو جسم ٹھنڈا ہو جاتا ہے اور جیتا ہے اور زندہ رہتا ہے تو جسم کے اندر حرارت رہتی ہے امی جان فرماتی ہے کہ آپ کے جسم میں حرارت تھی اور میں نے سوچا کہ قرآن آپ پر نازل ہوا اور تمام پیغمبر آپ کے صدقے میں تمام پیغمبروں کو نبوت ملی موسا کلیم اللہ بنے آپ کے صدقے میں بنے عیسا روح اللہ بنے آپ کے صدقے میں بنے آدم صفی اللہ بنے آپ کے صدقے میں بنے ابراہیم خلیل اللہ بنے آپ کے صدقے کے اندر بنے ہر پیغمبر کی پیغمبری کی تکمیل کے لیے میرے اللہ نے شرط لگائی تھی کہ اپنی نبوت پر ایمان کے ساتھ آخا کی نبوت کو قبول کرنا پڑے گا آخا کی نبوت کو اقرار کرنا پڑے گا میراج آج میں ہر پیغمبر دیکھ رہا تھا کہ مسلح کس سے بھرے گا امین آئے اللہ کا حکم لے کر آپ کو امام الانبیاء بنایا گیا شافی بشر ساقی سعید الانس سید الجن سید الاولین سید الاخرین آپ کی قسمیں آپ کے دن کی آپ کی رات کی آپ کے دیسی کی آپ کے شہر کی مکہ پہلے بھی تھا مکہ بعد میں بھی ہے مکہ قیامت تک رہے گا کوئی پوچھو کلام پاک کے تیسویں پارے سے سورت فجر والی بات کی صورت اقسم و البلد وانت وہ بحاد البلد اے رب مکہ پہلے بھی تھا اور دنیا جو نے تو نے بنائی مکہ مکرمہ کو مارا سے وجود میں لایا اور وہیں سے دنیا کو پھیلایا کبھی تو نے قسم نہیں کھائی عیسا آئے قسم نہیں کھائی موسا آئے قسم نہیں کھائی نو آئے قسم نہیں کھائی ابراہیم آئے قسم نہیں کھائی آدم آئے قسم نہیں کھائی ملائکہ نے تعمیر کی قسم نہیں کھائی اسماعیل نے تعمیر کی قسم نہیں کھائی مکھانا ابراہیم بنا قسم نہیں کھائی کیا بات ہے رب کائنات رب جلال لا اقسم بحاد البلد وانت حل بھی البلد تو اللہ نے کہا کہ مکہ پہلے بھی تھا مکہ بعد میں بھی رہے گا لیکن اے مکہ اس لیے تیری فضیلت بڑھ گئی اس لیے تیرا مقام بڑھ گیا اس لیے تیرا درجہ بڑھ گیا کہ آج محمد کے قدم تج سے چھو گئے یہ مقام تھا میرے آقا کا سجدے میں گئے ہیں مانگ رہے ہیں کسے امی جان فرماتی ہے کہ میں اپنے کان کو لے کر آقا کے جو ہے سجدے گاہ کے پاس پہنچی تو آپ فرما رہے تھے ربی حملی امتی ربی حملی امتی اے اللہ اے اللہ میرے امت کے ساتھ رحم کا معاملہ کرنا میری امت کے ساتھ کرم کا معاملہ کرنا میرے آقا کے دل کو کتنی ٹھیس ہوگی اور کتنی ٹھیس پہنچے گی کہ جس کے لیے میں راتوں کو تڑپا کرتا تھا دن میں مچلا کرتا تھا جس کے لیے میں نے اپنے نوازوں کو شہید کر دیا جس کے لیے میں اپنے گھر کے اندر فقر و فاقے کا دورہ میں نے گزارا اور جس کے لیے میرے گھر کے اندر چولہا نہیں جلا کرتا تھا باور کا اور میرے آخا دنیا سے پردہ فرما دے تو فرماتے ہیں کہ صدیق اکبر حضرت عمر فاروق ایک جتھے کو لے کر امی جان کے حجرے کے اندر پہنچے اور آقا کے چہرے کو بوسا دیا اور آقا کے چہرے پر آپ کی سفید چادر کو ڈھانک دیا اور فرمایا امی جان امی جان آپ چراغ کو روشن امی جان نے کہا کہ چراغ تو ہے لیکن اس کے اندر تیل نہیں ہے کئی دنوں سے آقا کی طبیعت ناساز ہونے کی وجہ سے سکرات کی عالم ہونے کی وجہ سے گھر کے اندر کھانے پینے کی چیز نہ ہونے کی وجہ سے میں شہری اور افطاری کے اندر ایک ایک چمچ تیل چراغ کا پی لیا کرتی تھی کل ہی یہ تیل ختم ہو گیا میرے آقا میرے آقا کو کیا نہیں دے سکتا تھا اللہ جو من سلوا کو نازل کیا جس نے پتھر سے پانی کے چشموں کو اور قوموں کے لیے نازل کیا جس نے جنت کے دسترخوان ماہدہ کو اپنے دشمنوں کے لیے نازل کیا نفرمان قوم کے لیے نازل کیا آقا آقا آپ کے قدموں کے اندر حوض کوثر آ سکتا تھا آپ کے قدموں کے اندر جنت کی نہریں بہ سکتی تھی آپ کے کے اشاروں پر اور غلمان آپ کے خادم دنیا میں بن سکتے تھے ہمارے خاطر ہمارے خاطر میری ماں میری بیٹی امت کی بہن ہمارے خاطر آخا گھر کے اندر جب دنیا سے پردہ فرما گئے اور جس کی آمد سے عالم منور ہو گیا اور جس کی آمد سے دنیا منور ہو گئی روشن ہو گئی آج وہ دنیا سے پردہ فرما رہا ہے اور اس کے گھر کے اندر چراغ نہیں چراغ ہے تیل نہیں اس لیے کہ اس کے گھر کے اندر فخر پاکا ہے کیا ملتا ہے میرے بھائی کیا ملتا ہے میرے آقا کے دل کو جھکا کر امی جان میری اماں میری امت کی بیٹی امت کی بہن تجھے کیا ملتا ہے کیا نہیں کیا میرے آقا نے کیا نہیں کیا احسان تجھ پر ان فلم کے حرام زادوں نے ان فلم میں کام کرنے والے زانیوں نے اور یہ ڈاکموں نے ہمارے ایمان کو بھی خراب کیا ہمارے عقیدے کو خراب کیا ہماری معاشرت کو خراب کیا ہماری جو ہے سماجی زندگی کو اور ہماری سماج کو سوسائٹی کو تباہ کیا برباد کیا بڑی بڑی کمپنیوں سے یہ پیسہ لیتے ہیں اور ایکٹ لیتے ہیں اشتہار لیتے ہیں اور ایک کالی کلوٹی بدنما رنڈی اگر اس کو کسی گراؤنڈ کے اندر رکھ دیا جائے میرے اللہ کی قسم گلی میں سور جو پاخانہ کھانے والا ہے اور گلی کا وہ جو مردار کو جھپٹنے والا ہے اس دہے زانیا اور اس بدکار عورت کی شرمدا اور اس کے جسم سے نکلنے والی ٹوٹنے والی بدبو کو دیکھ کر میرے اللہ کی قسم گلی کا کتا اور سور پنا مانگے گا اور وہ پنا مانگے گا جو سڑے ہوئے مردوں کو جھپٹا کرتا تھا آج یہ رنڈی بن کر سور کر فیرن اونی لے لے, لے کر اور کریمیں لے کر اور کاسمیٹک کی چیزیں لے کر کروڑوں روپے لے کر وہ کہتی ہے میری سندرتا کا راز یہ ہے میری خوبصورتی کا راز یہ ہے یہ صابن ہے یہ کریم کریم ہے یہ لوشن ہے میری اماں اس نے تیری جیب پر ڈاکہ ڈالا ہے تیرے ایمان پر ڈاکہ ڈالا ہے تیرے شوہر کی کمائی پر ڈاکہ ڈالا ہے جو تجھے لوٹنا چاہتا ہے جو تجھے برباد کرنا چاہتا ہے جو تیرے گھر کو غارت کرنا چاہتا ہے آج تو اس کی عاشقہ بنی ہوئی ہے آج تو اس کی چاہنے والی بنی ہوئی ہے جو میرے آقا تیرے لیے روتے تھے زمین پر یاد کیا میراج میں یاد کیا عرض پر یاد کیا تنہائی میں یاد کیا مجمے میں یاد کیا غار میں یاد کیا تلاوت میں یاد کیا نماز میں یاد کیا بیانوں میں یاد کیا جو تڑپ رہا ہے تیرے لیے جو مر رہا ہے تیرے لیے جو فکرے کر رہا ہے تیرے لیے ہر پیغمبر نے اپنی ایک خاص دعا کو اپنی قوم کی بد دعا کے لیے استعمال کر لیا حضرت لوت نے بستی کے الٹنے کے لیے استعمال کر لیا حضرت نو نے رب اللہ تگر الردی من دیارا اس کے لیے استعمال کر لیا کہ طوفان آئے اور قوم تباہ اور برباد ہو جائے ہر پیغمبر نے استعمال کر لیا آخا معاف کیجیے گا آقا معاف کیجیے گا ہم لاج نہیں رکھ سکے با آقا معاف کیجیے گا کہ آپ نے اس دعا کو اٹھا کر آخرت کے لیے رکھ لیا کہ امت کے پیر امت کے قدم کل سرات پر لڑکھڑا رہے ہو اور جب نام دیا جا رہا ہو امت کے ہاتھ لڑکھڑا رہے ہو کہ سیدھے ہاتھ میں دیا جا رہا ہے یا بائیں ہاتھ میں لیفٹ ہینڈ کے اندر دیا جا رہا ہے امی جان عائشہ نے پوچھا آخا کہ قیامت کے دن لاکھوں کروڑوں لوگ ہوں گے آدم علیہ السلاط وسلام سے لے کر قیامت تک کے آنے والی نسل انسانی ہم آپ کو کہاں ڈھونڈیں گے آخا نے فرمایا یا تو میزان ترازو کے پاس دیکھ لینا یا کل پر دیکھ لینا کہ میری امت کے کوئی گنہگار اگر کل سراط پر سے گزر رہا ہو اور اس کے پیر لڑ کھڑا رہے ہو یہ امام الانبیاء یہ سید الانبیاء یہ ساقی کوثر یہ شافی محسر جس کے دن اور رات کی قسم کھائی گئی جن کے زلفوں کی قسم کھائی گئی جن کے پیروں تلے آنے والی زمین کی قسم کھائی گئی اور جس زمین پر لگے وہ زمین کا ٹکڑا جنت کا ٹکڑا بن گیا آخا فرماتے ہیں کہ میری امت کا کوئی گنہ گار اگر کل سی رات پر سے گزر رہا ہو اور اس کے پیر لڑ کھڑا رہے ہو تو محمد کا آندھا دے کر اس کو سہارا دینے کی کوشش کرے گا کیا ملتا ہے میرے بھائی اپنے مقام کو پہچان اپنی حیثیت کو پہچان تو خیر امت تھا تجھ سے جنگل کاپا کرتا تھا تیری بات سمندر مانا کرتا تھا تیری بات ہوائیں مانا کرتی تھی تیری دعاؤں پر فرشتے آمین کہنے والے تھے تیری درود کو فرشتے آقا کے دربار میں پہنچانے والے تھے کیا ہو گیا ہے تجھے کیا مقام ہے تیرا کیا درجہ ہے تیرا حاملہ نے عرش تیری دعاؤں پر آمین کہنے والے تیرے درود کو ہندوستان سے تیرے بڑودا سے اور تیری گجرات سے تیرے انڈیا سے آخا کے دربار میں اللہ نے تیرا مقام اتنا اونچا کیا کہ روزے کی حالت میں تیرے منہ سے نکلنے والی بدبو کو کہا کہ میرے لیے مجھ کو امبر سے زیادہ پسندیدہ ہے آج تیری حالت کیا ہو گئی ہے آج تیری حالت کیا ہو گئی ہے دنیا میں کہا تو امن سے ہے دنیا میں کہا چہل سے ہے یاد رکھ یاد رکھ مسلمانوں کی تاریخ کے پنے پلٹ کر دیکھ غریبی تو آئی ہے فقیری تو آئی ہے تائید کا زمانہ تو مسلمانوں نے دیکھا ہے شیب ابھی طالب کا دیکھا ہے ہجرت کا دیکھا ہے لیکن یاد رکھنا یاد رکھنا کبھی مسلمان غیروں کے سامنے سلنڈر نہیں ہوا کبھی غیروں کے سامنے کمپرومائز نہیں کیا کبھی مسالحت نہیں کی و فاقے کو برداشت کیا پیون لگے کپڑے پہنے کاٹوں پر چلا تانوں کو برداشت کیا شیب ابھی طالب کے اندر میں سور رہا تائید کے پتھر کھائے تانے سنے ایک بات ایک بات کہ کوئی ثابت کر دے کہ مسلمان غیروں کے سامنے کبھی سر تسلیم خم کیا ہو ابو جہل کے سامنے جھکا ہو ابو لہد کے سامنے جھکا ہو ادوا کے سامنے جھکا ہو شیوا کے سامنے جھکا ہو عبداللہ ابن ابئی ابن سلول کے سامنے جھکا ہو عبداللہ ابن سبا کے سامنے جھکا ہو فقیری تو ملتی ہے غریبی تو ملتی ہے پیمند کے کپڑے کا ثبوت تو ہے پیٹ پر پتھر باندھنے کا ثبوت تو ہے چراغ کا تیل پینے کا ثبوت تو ہے اور کھجور کی بیجوں کو پانی میں گھول کر پینے کا تو ثبوت ہے مسلمان ایک بات یاد رکھ لے شام کے ساتھ تو جیا ہے شام کے ساتھ تم مرا ہے ایمان کے ساتھ دیا ہے اور ایمان کے ساتھ مرا ہے کبھی اغیار کے سامنے تو سر تسلیم ہم نہیں ہوا اس لیے کہ میرا اور تیرا ایمان ہے کہ رب کی طاقت سب سے بڑی طاقت ہے کہ ہم جب دنیا کے اندر ماں کے کوک سے آئے اور مارکیٹ پیٹ سے آئے تو سب سے پہلا بول جو ہمارے کانوں کے اندر ڈالا گیا یہ نہیں ڈالا گیا کہ طاقت بڑی ہے قوت بڑی ہے حکومت بڑی ہے سلطنت بڑی ہے ملٹری بڑی ہے لا ان آرڈر بڑا ہے امریکہ بڑا ہے برطانیہ بڑا ہے گولی چمڑے والے بڑے ہیں وقت کا پیرول بڑا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ بڑا ہے اللہ بڑا ہے اس اللہ کی بڑائی کے سامنے روم شکست کھا گیا اس اللہ کی طاقت اور قوت کے سامنے فارس شکست کھا گیا و کسرا کے کنگن گر گئے اس اللہ کی بڑائی کے سامنے جب ہمارے صحابہ کرام ہمارے اسلام ہمارے بڑے پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے تھے پائمند لگے کپڑے پہنے ہوئے تھے اسی وقت رب کائنات نے ہمارے حوصلوں کو بلند کیا علی مین روم کے اللہ کی قسم اللہ یقیناً روم کو شکست دے دے گا اسلام دشمن طاقتوں کو شکست دے دے گا مسلمان دشمن طاقتوں کو شکست دے دے گا مسلمان کوئی طاقت اب تک ایسی پیدا ہوئی جو ہمیں للکار سکے جو ہمیں شکست دے سکے غریبی دے سکتے ہیں جیل پہنچا سکتے ہیں ٹاٹا کوٹا ڈال سکتے ہیں اور ماں کو بیوہ کر سکتے ہیں بچوں کو یتیم کر سکتے ہیں ہمارے سر جھکا لیں رب کی طاقت کو بنوا لیں ہمارے عشق نبوی کا امتحان لے لیں ہمارے عشق نبوی نبوی کو چھین لے ہمارے جذب ایمان کو چھین لے دنیا میں ابھی تک نہ کوئی فرعون کا باپ پیدا ہوا نہ قیامت تک پیدا ہوگا جان ہزاروں شکلوں میں آئے گا فرعون ہزاروں شکلوں میں آئے گا انجام وہی ہوگا جو وقت کے فرعون کا ہوا انجام وہی ہوگا جو وقت کے ابو جہل کا ہوا انجام وہی ہوگا جو وقت کے ابو لہب کا ہوا انجام وہی ہوگا جو وقت کے ادبا کا ہوا انجام وہی ہوگا جو وقت کے شیبا کا ہوا قرآن ہمارا ہے قرآن اخیار کا نہیں ہے زمزم ہمارا ہے زمزم اغیار کا نہیں ہے اللہ کا کعبہ ہمارا ہے اللہ کا کعبہ اغیار کا نہیں ہے نبی ہمارے ہیں اللہ کی طاقت ہمارے ساتھ ہے اللہ کی رحمت ہمارے ساتھ ہے ان تنسر اللہ اللہ کہتے ہیں ہم نبیوں کی اور نبیوں کے پالنے والوں کی مدد کریں گے نسر من اللہ فتح قریب یہ ہمارے لیے ہے صفا ہمارا ہے مروا ہمارا ہے مینا ہمارا ہے مزدلفہ ہمارا ہے ہرولی کا روزہ ہمارا ہے گمبد قزرہ ہمارا ہے مسجد نبوی ہماری ہے ریاض الجنہ ہمارا ہے جنت البقی ہمارا ہے گمبد قزرہ ہمارا ہے صدیق ہمارے ہیں فاروق ہمارے ہیں عثمان ہمارے ہیں طلحہ ہمارے ہیں زبیر ہمارے ہیں امی جان زمیرہ ہماری ہیں سمیہ ہماری ہیں قطعہ ہماری ہیں عائشہ ہماری ہے اور تو گھبراتا ہے اور ڈر کر زندگی گزارتا ہے یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا ایک زمزم کے تعلق سے میرے آقا نے فرمایا زمزم زمزم علی ماں شوری والا کہ کا پانی جنت کی بہتی نہروں سے زیادہ قیمتی ہمارے علماء نے فرمایا کہ جس مقصد کے لیے اس کو پیا جائے گا اللہ وہ مقصد پورا کر دے گا پیو اے اللہ وقت کے فرون کو غارت کر دے ارادہ کرو وقت کے دجال کو نیست و نابود کر دے ارادہ کرو وقت کے جو ہے تابو کی جو ہے شیطانی قوتوں کو نیست و نابود کر دے مسلمانوں گھبرانے کی کیا ضرورت ہے اور اس لیے پست کرنے کی کیا ضرورت ہے شان سے کہو ہم اللہ کے ماننے والے اور بلند آباد سے کہو اشد اللہ الہ الا اللہ ان محمد رسول ہماری جان چلی جائے ہماری نسلیں ختم ہو جائے ہمارا ملک چلا جائے ہمارا ایمان کوئی نہیں چھین سکتا ہمارے محبت کے جو ہے تقاضے کو کوئی کم نہیں کر سکتا قرآن کی طاقت ہماری ہے دنیا اس جیسی پوری دنیا ستر مرتبہ ہزاروں مرتبہ امریکہ جیسی سپر پاور بن جائے آسمانوں کے اندر امریکہ بس جائے سات زمینوں کے اندر امریکہ بس جائے مسل الدین تخدو مندون اللہ اولیا کل سل انکبور اتخدت بیتا وہین اوہن البیوتی لبیت الانکبور اے امریکہ کروڑوں مرتبہ تو اپنی طاقت کو سوار کر مزین کر کر اپنی طاقت کو ڈل کر کر سات و زمین سات و آسمان پر تو آگا میرے قوم کا ایک ماس کھڑا ہو جائے گا میرے قوم کا ایک واپس کھڑا ہو جائے گا تیرا سر قلم کرنے کے لیے تجھے مارنے کے لیے اور تیری طاقتی طاقت کو ختم کرنے کے لیے ہمیں دہشت گرد بننے کی ضرورت نہیں ہے ایٹم بام لینے کی ضرورت نہیں ہے اے کے فورٹی سیون لینے کی ضرورت نہیں ہے گن مشین لینے کی ضرورت نہیں ہے اللہ کہتے ہیں ایمان کی جھاڑو لو مسل مثل الذين اتخذوا من دون الله اولیاء كمثل العنكبوت یہ تو مکڑی کے جالے ہیں مکڑی کے جالے معاذ کو پوچھو ابو جہل کیا نظر آ رہا تھا معاوض کو پوچھو کہ وقت کا سپریم کورٹ کا جو سپر جج تھا اور قاضی تھا قاضی القزاد تھا ابو جہل اس کی آنکھوں کو کیا نظر آ رہا تھا میرے اللہ کی قسم وہ یہی کہیں گے وہ یہی کہیں گے معاذ اور معاوض یہ مکڑی کا جالا ہے مجھے پوچھو کہ ابو لہب پر حملہ کرنے والے اتبا پر حملہ کرنے والے عبداللہ سبا پر حملہ کرنے والے اور تابر توڑ بدر کے اندر حملہ کرنے والے عہد کے اندر حملہ کرنے والے آپ کو یہ طاقتیں کیا نظر آئی وہ یہی کہیں گے یہ مکڑی کا ڈالا ہے مسلمانوں ایمان سے اپنا رشتہ مضبوط کر لو آخا سے اپنا رشتہ مضبوط کر لو واشنگٹن اور امریکہ برطانیہ کروڑوں مرتبہ اپنے حسن کے جلوے کے ساتھ آئے تو کہو میرے آخا کے پیشاب کے قطرے کا تو مقابلہ نہیں کر سکتا تاج محل لال قلعہ اور وائٹ ہاؤس ہزاروں مرتبہ دلہن کی طرح سچ کر آئے تو کہنا میرے آخا کے بیت الخلا اور کے ڈھیرے کا تو مقابلہ نہیں کر سکتا آخا کی محبت ہمارے خون کے قطرے قطرے کے اندر بسی ہوئی ہے اللہ پر ایمان قرآن کی طاقت کا یقین ہمارے خون کے قطرے قطرے کے اندر بسا ہوا ہے مسلمانوں آج کیا حالت ہے آج کیا حالت ہے جب چاہتا ہے کسی ملک کو نیست و نابود کر دیتا ہے جب چاہتا ہے فلسطین کی کلیوں کو اور کھلنے سے پہلے ان معصوم بچیوں کو کھلنے سے پہلے ان مسکراتی کلیوں کو کھلنے سے پہلے اور خوشبو فضا میں بکھیرنے سے پہلے بمباری کر دیتا ہے مسلمانوں یہ کیا ہے بوسینیا مسلمانوں یہ کیا ہے فلسطین مسلمانوں یہ کیا ہے لبنان یہ کیا ہے افغانستان یہ کیا ہے عراق ہمارے اسٹیٹ کرناٹک کے اندر ڈرایا جاتا ہے دھمکایا جاتا ہے کہ بھائی گجرات بنا دیا جائے گا اور گجرات جیسا ماحول پیدا کر دیا جائے گا کیا کر دیا آپ نے کیا آپ نے ایسا کر دیا کہ آپ کی مثال تاریخ کے اندر محفوظ ہو گئی آپ کے یہاں خانخواہیں نہیں ہیں آپ کے یہاں علماء نہیں ہیں آپ کے یہاں قرا نہیں ہے آپ کے یہاں دستار فضیلت نہیں باندھی جاتی کون ڈرا رہا ہے کون دھمکا رہا ہے ہمیں کیوں ہماری حالت ایسی آ گئی کہ آج اگر کہیں مسلمان سر اٹھانے کی کوشش کرتا ہے ایمان سے اپنا دامن اپنا رشتہ مضبوط کرنے کی کوشش کرتا ہے واشنگٹن برطانیہ کو طلاق مغلزہ کے پاخانے کے ٹکڑے پھینک کر وہ کعبے کو سینے سے لگانے کی اور نبی کے روزے کو سینے سے لگانے کی کوشش کرتا ہے تو کیوں مثالیں دی جاتی ہیں کسے ڈرا رہے ہیں کسے دھمکا رہے ہیں مسلمانوں ولا تہلو تہذرآلہ ان کو دیکھو تم خیر امت ہو دیکھو آخا نے تمہیں مانگا ہے ایک کروٹ لو ایک کروٹ لو جو کروٹ تمہاری دنیا کی طرف ہے اس کروٹ کو آخرت کی طرف کر دو جو کروٹ تمہاری برطانیہ کی طرف ہے اور انڈیا جو ہے تمہاری امریکہ کی طرف ہے موریشس کی طرف ہے دنیا کی تہلت کی طرف ہے صرف ایک کروٹ لو شیر سویا ہوا ہے اے شیر تو جگ جا صلاح الدین تو سویا ہوا ہے تو جگ جا اے ٹیپو سلطان تو سویا ہوا ہے تو جگ جا محمد ابن قاسم تو سویا ہوا ہے تو جگ جا میری امی جان تم میں زنیرا سوئی ہوئی ہیں سمیا سوئی ہوئی ہے اور ام ہانی سوئی ہوئی ہے امی جان جگ جاؤ جگ جاؤ امی جان امی جان جگ جاؤ ہمیں گالیاں دی جا رہی ہیں ہمیں تانے دیے جا رہے ہیں ہمیں مارا جا رہا ہے ہمیں پیٹا جا رہا ہے اور ہم نے جس ملک کے لیے وفاداریاں کی اور جس ملک کے لیے ہم نے خون دیا جس ملک کے لیے ہمارے اکابرین جو ہے جیلوں سلاخوں کے پیچھے جاتے رہے جس ملک کے لیے مالٹا کی جیل کو آباد کیا آج یہ کمی نے آج یہ ملک کے غدار آج یہ ملک کے دشمن آج ہم کو کہتے ہیں دہشت گرد ہم نے نقلی نوٹ بڑھائے ہم نے آدر سوسائٹی کا گھٹالا کیا ہم نے جو ہے کارگل کی جنگ کے شہدا کے تابوتوں کا گھٹالا کیا کون ہے گھٹالا کرنے والا وہ کون سا گھٹالا ہے جو اس ملک کے اندر نہیں ہوتا کون سی چیز ہے جو اس ملک کے اندر ملاوٹ کے طور پر ملائی نہیں جاتی انسانوں کے جانوں کا سودا نہیں کیا جاتا ہم نے شاملی کا میدان اگر بول سکتا ہے تو بولے گا کہ اس ملک کے لیے ہم نے کیا دیا ہے اگر دلی سے لے کر میرٹ تک کا درخت اگر بول سکتا ہے تو بولے گا کہ ہمارے اکابرین کو کس طریقے سے ان پر سولی دے دی گئی اور سولی پر لٹ دیا گیا کالا پانی اگر بول سکتا ہے تو بولے گا کہ کس طریقے سے ہمارے اکابرین نے ان کے اندر راتیں بتائی اور جو ہے مالٹا کی جیل بول سکتی ہے تو بولے گی کہ سیدنا حسین احمد مدنی اور سیدنا شیخ الہند رحمت اللہ علیہ نے ریشمی رومال کی تحریک اور اس ملک کے لیے انہوں نے کیا وفاداریاں کی ہیں تنظیر کے کھالوں کے اندر ماؤں کے سامنے اولاد کے سامنے بہو بیٹیوں کے سامنے ہمارے اکابرین کو ہمارے بزرگان کو خنزیر کے کھالوں میں بند کر کر تڑپتا ہوا ماں اور بہنوں بیٹیوں کو چھوڑ کر زندہ جلا دیا گیا اس ملک کے لیے ہم نے جامع شہادت دوش کیا اس ملک کے لیے ہم نے خون دیا اس ملک کو ہم نے اس کے برہم کو ہم نے سدھارا اس ملک کے لیے ہم باہر سے یونان سے ہم دوائیاں لے کر آئے تہذیب لے کر آئے پتوں میں کھاتے تھے ہم نے برتن دیے چیتڑے اوڑھتے تھے ہم نے ایران سے لا کر ان کو کپڑے دیے یہاں پر بہن شودر بڑی ذات چھوٹی ذات کے جھگڑے تھے ہم نے کہا یا کل کلکم سوا تم تمام کے تمام برا گر ہو کل من تراب انسانیت کا سبق ہم نے دیا مساوات کا سبق ہم نے دیا ہم نے بتایا کہ یہ ماں ہے اور اس کے قدم و جنت ہے یہ باپ ہے اور یہ جنت کا دروازہ ہے ہم نے بتایا کہ یہ پڑوس ہے جب تک اس کو سکھ نہیں رکھو گے سکی نہیں رکھو گے کچھ نہیں رکھو گے تم جنت میں جا نہیں سکتے ہم نے بتایا کہ ایک مرغی کو کو اگر ذبح کرنا ہو اس کے آنکھوں کے سامنے چھری کو تیز نہ کرو ہم نے بتایا کہ زندوں کے زندے کا احترام تو دور کی بات مرنے کے بعد اس کو کفن دیا جائے اس کو اتر دیا جائے اس کو تیز قدم نہ لے جایا جائے ہم نے تہذیب دی ہم نے کلچر دیا ہم نے اخلاق دیے ہم نے نبی کا کیریکٹر دیا ہم نے کون سی مندر کو آٹھ سو سالہ حکومت کے اندر گرایا ایک نقطے سے کوئی مائک لال پیدا ہوا ہو تو بتا دو حکومت ہماری تھی پولیس ہماری تھی ملٹری ہماری تھی قانون ہمارا تھا آٹھ سو سال تک اس دھرتی پر ہم نے حکومت کی ایک فرقہ وارانہ فساد بتا دو ایک بات بتا دو کہ مندر کے ان سے ہم نے کھیلا ہو اور پنڈت کی دھوتی سے ہم نے مذاق کیا ہو ہم نے گردوارے اور ہم نے جو ہے مندروں کا مذاق اڑایا ہو ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ جیسا کٹر متاثر مذہبی آدمی اس کے بارے میں تاریخ میں آتا ہے کہ پنڈتوں کے وظیفے بیت المال سے اس نے جاری کیے تھے اور اس نے مندروں کے لیے جائیداد کو دیا تھا پراپرٹی کو دی تھی ہم نے کیا بگاڑا ہم نے کیا بگاڑا ہم نے کیا بائبل کی توہین کی ہے ہم نے گیتا کی توہین کی ہے کیا ہم نے رام کی توہین کی ہے کون تمہارے فلموں کے اندر اس رام کا مذاق اڑایا جاتا ہے تمہارے فلموں کے اندر تمہارے دیوتاؤں کا ٹھٹا کیا جاتا ہے تمہارے فلم بنانے والے ہندو ہیں اور تمہارے فلم کے ڈائریکٹر ہندو ہیں اس کے اندر دیوی دیوتاؤں کا مذاق اڑایا جاتا ہے پوری انیس سو سینتالیس سے لے کر اب تک کی تاریخ کے اندر ایک ملا کو بتا دو ایک مدرسے کو بتا دو ایک مقرر کو بتا دو ایک کتیب کو بتا دو کہ ہم نے تمہارا ٹھٹا کیا تمہارا مذاق کیا ہے بلکہ ہماری بات کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے ہو سکتا ہے کہ گوتم بدھ ہو سکتا ہے کہ رام اپنے وقت کے حادی رہے ہو ان کی توہین نہ کرنا میرا رب کا کلام کہتا ہے ولا تصب الدین اللہ فیصب اللہ بغیر علم کہ گنیش کا مذاق مت اڑانا رام کا مذاق مت اڑانا لکشمن کا مذاق مت اڑانا گیتا رامائن اور مہا بھارت کا مذاق مت اڑانا ہم نے کیا کیا ایک مذاق بتا دو کیوں تم ہمارے اللہ کے کلام کے پٹاخے بنا کر گلی کوچوں کے اندر تم نے کیا کیا تم نے اس اللہ کے کلام کے اوراخ کو ٹیشو پیپر بنا کر ہمارے مسلم قیدی بھائیوں کے سامنے اس کا استنجا تم نے نہیں لیا کیا تم نے اس اللہ کے کلام کو اے کے فارٹی سیون کی لوگ پر رکھ کر اس کے پرخچے نہیں اڑائے ہم نے کیا کیا ہم نے خون دیا ہم نے عورتوں کو بیوہ کیا ہم نے بچوں کو یتیم کیا اللہ کی رب کی اللہ کی عزت و جلالت کی قسم میرا مدنی نہ ہوتا میرا شیخ الہند نہ ہوتا میرے دیوبند کا نار کا درخت نہ ہوتا میرا امداد اللہ مہاجر مکی نہ ہوتا میرے تھانے بھون کے اندر اشرف علی تھانوی کی تحریک آزادی نہ ہوتی میرے اللہ کی عزت و جلالت کی قسم آج ہندوستان کے اندر آزادی کا نام و نشان نہ ہوتا یہ ان بزرگان کرام اور یہ ہمارے اسلاف تھے جن کے قربانیوں کے نتیجے کے اندر آج ہم آزادی کی سانس کے اندر جو ہے ہوا کے اندر فضا کے اندر سانس لے رہے ہیں ہم نے ملک تم کو کیا دیا تم نے رشوتوں کا اڈا بنا دیا دہشت گردی کا اڈا بنا دیا قتل و غارت گری کا اڈا بنا دیا اس ملک کی آزادی سے لے کر اب تک اڑتالیس ہزار تم نے خونین فسادات اور بم دھماکے کیے مسجد ہماری گئی درگاہ ہماری گئی عورت بیوہ ہماری ہوئی بچے یتیم ہمارے ہوئے نوجوان ہمارے قید ہوئے ٹاڈا ہم پر لگا پوٹا ہم پر لگا اس کے باوجود آج جو ہے دہشت گردی کا بھی ہمیں مرے بھی ہمیں پٹے بھی ہمیں جلیبی دکان ہمارا خاکستر بھی ہو مکان ہمارا اور الزام بھی ہمارے اوپر کیا کیا تم نے تم اپنی موت آپ مر جاؤ گے انصاف سے کام لو عدل سے کام لو سیکولرزم سے کام لو جمہوریت کا وہ درس جو ہمارے اکابرین نے پنڈت جواہر لال نہرو کو دیا تھا گاندھی جی کو دیا تھا مہاتما کا لقب اس کی تم لاد رکھ لو کہ تم نے گٹانوں کا ملک بنا دیا رشوت کوری کا ملک بنا دیا یہ بمبئی کی آدر سوسائٹی کہ جس کے اندر کارگل کے بیواؤں کے نام عمارتیں تھیں شرم کرنی چاہیے کہ ملک کے وفاداروں کی زمین کو تم نے ہڑپ لیا کل تک ریل کی پٹری کھاتے تھے کل تک برج کھاتے تھے کل تک جو ہے تم سیمنٹ کھاتے تھے تار روڈ کھاتے تھے کنٹراکٹ لے کر آپ اپنے زمین کے شہدا کا خون پی رہے ہو اور ان کے طاقتوں کا گھٹالا کر رہے ہو اور ان کی دوائیوں کا اور ان کی شراب کے بوتلوں کا گھٹالا کر رہے ہو کہاں سے کہاں چلے گئے ہو مسلمانوں یہ نوبت کیوں دیکھنے کو آ رہی ہے سب کچھ دے کر بھی آج کیوں ہمیں کہا جا رہا ہے کہ نکل جاؤ ملک سے اپنے نہیں ہو سکتے بڑے بڑے شہروں کی بات تو یہ ہے کہ مالک مکان ہمیں جو ہے مکان دینے کے لیے تیار نہیں ہے دکاندار پارٹنر بنانے کے لیے تیار نہیں ہے شیئر ہولڈر ہمیں اپنا شیر میں ساجے دار بنانے کے لیے تیار نہیں ہے بڑی بینکیں جو لجھا کر الجھا کر اور ترجیح بیان کر کر بڑے بڑے آٹ دیتے ہیں لون کا لیکن انہوں نے اپنے بینک کے اندر زون بنا رکھے ہیں red zone green zone yellow zone جہاں مسلمان رہتے ہیں اس کو ریڈ زون قرار دیا کہ ان کو لون دینا نہیں ہے ان کو قرض دینا نہیں ہے ان کو ڈیولپ کرنا نہیں ہے یہ کیا ہو گیا میرے بھائی کیا ہو گیا دنیا کا ہر کتا ہمیں کیوں بھوکتا ہے دنیا کا ہر کنجیر ہمیں کیوں اپنا دام دکھاتا ہے کیا تھا میرا مقام کیا تھا تیرا مقام جب عثمان غنی بن کر جو پہاڑ پر گیا تو آخا نے نہیں فرمایا اے پہاڑ تو خاموش رہ جانا کہ تجھ پر ایک شہید اور دو جو ہے ایک نبی اور دو صدیق اور دو شہید رہتے ہیں تو پہاڑ کیا خاموش نہیں ہو گیا جب کشتی کے اندر صحابہ گئے اور پانی میں پیالہ ڈوب گیا سمندر میں کیا سمندر کی مجال تھی کہ اس پیالے کو لے لے اور انہوں نے کہا کہ اے سمندر ہمارے پیالے کو واپس کر دے تو کیا سمندر نے پیالے کو واپس نہیں کیا تھا کیا دجلا کے کنارے کشتیوں کو جلا کر مسلے بچھا کر تو دجلا کے اندر نماز نہیں پڑھا تھا کیا خوراک نے اور میل نے تیری بات کو نہیں مانا تھا کیا آگ نے تیری بات کو نہیں مانا تھا کیا درختوں نے تیری اطاعت کو نہیں کی تھی زمین آسمان کی مخلوق تیری تھی جب تو اللہ کا تھا جو تب تو نبی کا تھا اور نبی کا ماننے والا تھا آپ سب کچھ دے کر بھی تو اپنا نہیں ہے تو اپنا نہیں ہے اپنے ملک میں پرایا ہے اپنے ملک میں پردیسی ہے اپنے ملک کے اندر مظلوم کی زندگی گزار رہا ہے مسلمان کیا سے کیا تیری حالت ہو گئی آج تو کہاں سے کہاں چلا گیا کس کتے نے تجھے اچک لیا ہے کس کافر نے تجھے گمراہ کر دیا ہے میری ماں میری بہن تیرا مقام کیا تھا تیرا درگاہ کیا تھا تیری کوک سے کل کون کون جنم لیتے تھے وقت کا مجاہد تیری کوک سے پیدا ہوتا تھا وقت کا ہوس اباب تیری کوک سے جنم لیتا تھا وقت کے اختاب ابدال تیری کوک سے پیدا ہوتے تھے محدثوں کو تو جنم دینے والی تھی مفسروں کو جنم تو دینے والی تھی اولیاء اللہ کو جنم دینے والی تو تھی اور تحجد گزاروں کو جنم دینے والی تو تھی اے میری امی جان کیا تو باز ہو گئی باز ہو گئی دنیا والے ہمیں ستا رہے ہیں دنیا والے ہمیں مار رہے ہیں امی جان تجھے معلوم نہیں ہے کہ جس گھر کے اندر کسی شوہر کو پکڑ لیا جاتا ہے دہشت گردی کے الزام میں اور ناکردہ کردہ کے جرم کے اندر میری امی تجھے معلوم نہیں ہے امت کی بیٹی امت کی بہن جب تیرے سر پر کل سہاگ کا تاج رکھا جائے گا اور تیرے گھر سے پہنا کر تیرے شوہر کو گرفتار کر کے لے جایا جائے گا اس وقت شاید تجھے میری بات یاد آئے گی میرے گھر کے اندر ایک میرا بھائی آیا تھا نہ کردہ گناہ کی سزا اس کو جو ہے الزام لگا کر تہمت لگا کر اسے دہشت گردی کے الزام کے اندر گرفتار کر لیا گیا بچی تھی چھوٹی ماں اپنی بچی کو دم کرانے کے لیے میرے گھر لے آئی میری اہلیہ گھر کے اندر موجود تھی انہوں نے کہا کہ بچی کو دم کرو اس کے بعد وسود پیدا انہوں نے جو چیز بیان کی خدا جانے گجرات کی کتنی گلیوں کی یہ سزا ہوگی خدا جانے ہندوستان کے ہندوستان میں ابو غریب جیل سے لے کر گوانت رامو میں جیل سے لے کر اور تہار جیل سے لے کر جموں کشمیر کی جیل سے لے کر کیرلا کی جیل تک یہ واقعہ کتنے گھروں کے اندر آموختہ بنا ہوا ہے اللہ کو معلوم وہ ماں اپنے ہمارے گھر والی کو رو رو کر کہہ رہی تھی کہ جب عید کا دن آتا ہے اور برات کا دن آتا ہے خوشیوں کا دن آتا ہے بچی کہتی ہے کہ ہر باپ اپنے بچوں کو کپڑے پہناتا ہے گھمانے کے لیے لے جاتا ہے ابو کیوں نہیں آتے ماں اس بچی کو چھوٹی بچی کو کیسے سمجھائے کہ تیرا ابو زندہ ہے ایک مرتبہ مرتا بڑھتا دو دن رو کر ماں خاموش ہو جاتی ایک مرتبہ جنازہ جاتا بچی خاموش ہو کر رہ جاتی ماں کہتی ہے کہ جب کبھی کالنگ بل کو دبایا جاتا ہے بچی دوڑ کر جاتی ہے کہ میرا ابو آ گیا میرا ابو آ گیا اے رب تو اٹھا لیتا اے اللہ تو خبرستان جس کو کر دیتا چار دلی عورت سہاگ کی رونا رو کر بیوگی کا رونا رو کر سفید کپڑے جو بھی پہننا پہن کر وہ تو کم سے کم چہرے پر مسکراہٹ لوٹ آتی ہر دن ایک نیا رونا ہونا ہے ہر دن ایک نیا ماتم ہے دنیا کے گھروں کے اندر بریانی پکتی ہے خوشبوئیں پہنتی ہے ایسے گھروں کے اندر رونا آتا ہے میرے آخا کے دربار میں امت کے ان بھائیوں اور بہنوں کے اعمال پیش ہوتے ہوں گے میرے آخا کتنا روتے ہوں گے میرے آخا کتنا تڑپتے ہوں گے جب آخا آپ پکے ہوئے تھے تو آپ کو راہ سے نہیں رکھنے دیا گیا ر ہو اوجڑی کو ڈال دیا گیا آپ کو شاعر کہا گیا آپ کو کاہل کہا گیا آپ کو جادوگر کہا گیا آپ کو تاریخ کی سرزمین کے اندر پیٹا گیا آقا قصور کیا تھا آقا غلطی کیا تھی آپ کو اخلاق کے اہلا مرتبے پر فائز تھے خوب آپ کو حبیل کہتی تھی خوب آپ کو ساتھ کہتی تھی ایک پل ایک لمحہ آپ کو سکون سے رہنے نہیں دیا مدینہ طیبہ ہجرت کر کے گئے منافق آپ پر وہ تحمت لگائی وہ تحمت لگائی کہ امی جان پر زنا کی تو لگا دی آخا کے چہرے سے خوشیاں غائب ہو گئی آخا آپ سے برداشت کرنے والے آپ سے برداشت کرنے والے اپنی محبوب نور اور اپنی چہیتی بیوی پر اگر کوئی زنا کی تحبت آئے کیا بیت سکتی ہے ایک شوہر چاہنے والا وہ جا سکتا ہے کون سا آپ آرام میں تھے کون سا آپ راحت میں تھے آخا کسی کی تکلیف کو دیکھ کر آپ قابوش نہیں رہ سکتے تھے کسی کے دکھ کو دیکھ کر آپ برداشت برداشت نہیں کر سکتے تھے بدر کے قیدی مسجد نبوی کے ستونوں سے باندھے ہیں سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آخا ایسے بچن میں آغاز سے بچل رہے تھے جیسے مچھلی کو پانی سے نکال کر مچھلی جیسے تڑپتی ہے آخا بچل رہے تھے عبداللہ اب عباس رضی اللہ تعالیٰ نما پوچھتے ہیں کیا آپ کے پیٹ میں تکلیف ہے آپ کے جسم میں درد ہے بخار ہے کیا ماجرا ہے آخا نے فرمایا بدر کا یہ قیدی آپ کا ملزم ہے آپ کا مجرم ہے آپ کا کٹر دشمن ہے لیکن ہاتھ کو تیز باندھ دیا گیا رسیوں کو کس دیا گیا میرے رحمت اللہ نبی اسے برداشت نہیں کر پائے جن گھروں سے ان نوجوانوں کو لے لیا گیا جن کا سہاگ گزار دیا گیا جن کے بچوں کے باپ رہتے ہوئے ان پر یدینی کا سہایا کر دیا گیا مسلمان تیری حالت کیا ہو گئی مسلمان تیری حالت کیا ہو گئی ہے کیا ہو گئی ہے اب آبرو ہماری گئی عزت ہماری گئی مکان ہمارا گیا دکان ہمارا گیا دولت ہماری گئی پٹے ہم اور پھر اس کے بعد گھروں کی ایک حالت ایک فرد جاتا ہے باپ کی لاٹھی ٹوٹ جاتی ہے ایک بیٹا جاتا ہے ماں کا جو ہے بینائی چلی جاتی ہے ماں کا سہارا چلے جاتا ہے عورت کا سہاگ گزر جاتا ہے بچوں کے سر پر یتیمی کا سایہ منڈانے لگتا ہے وہ گھر ایک فرد کی وجہ سے وہ سماج وہ سوسائٹی وہ خاندان تباہ ہو جاتا ہے برباد ہو جاتا ہے اس بہن نے مجھے بتایا کہ میں اپنے شوہر کے گھر نہیں رہتی کہا کہ کیوں بیٹیا کہنے لگی کہ وہاں ایک دیور رہتا ہے زمانہ خراب ہے وہ الزام دھر دے گا وہ ملا دے گا اپنے دیورس کے ساتھ اور کچھ تعلقات قائم کرنے کی بات کر دے گا ماں کے گھر آ گئی ماں بڑھیا تھی میرے رات کے رونے کو دیکھ کر میرے بچوں کے تڑپنے کو دیکھ کر ماں بیمار ہوئی سائے فراش ہوئی اور اس کا انتقال ہو گیا کتنے جلاسے اور نکالنے تجھے اور کتنے بچوں کو یتیم کرنا ہے اور کتنے سہاگ کو تجھے اجاڑنا ہے اللہ رسول کا واسطہ دے کر کہتا ہوں میرے بھائی کامیابی سدت میں ہے کامیابی قرآن میں ہے کامیابی نبی کے چہرے میں ہے کامیابی نبی کے اخلاق میں ہے کامیابی نبی کے کردار میں ہے میری ماں بال کٹھا نہیں ہے تیری عزت نہیں ہے میری ماں حرامیوں کے لباس پہننے کے اندر تیری عزت نہیں ہے سال شادی کے اندر فضول خرچی کر کر شیطان کا منہ چاٹنے کے اندر میری ماں تیری عزت نہیں ہے آ جا فاطمہ کی باہیا چادر کے چادر کے سائے میں آ جا امی جان امی جان آ جا آج سے تیری کوک سے سلطان پیدا ہو سکتا ہے امی جان تو باز نہیں ہوئی آج تیری کوک سے وقت کا ٹیپو پیدا ہو سکتا ہے ہمیں سب ستا رہے ہیں ہمیں سب مارے میں ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں ایک ٹیپو کو دے دے ایک سلطان صلاح الدین ایوبی کو کو دے دے ایک محمد بن قاسم کو دے دے ایک محمد بن قاسم کو دے دے اب امت کی حالت نہیں دیکھی جا سکتی نہ مکے میں راحت سے تھے تھے نہ مدینہ طیبہ میں میں میں راحت حدیث پاک آتا ہے اللہ کے دربار میں ہر پیر اور جمعرات کو نام اعمال پیش کیے جاتے ہیں تو ایسے ہی بعض روایتوں میں آتا ہے کہ آخا کے دربار میں بھی امت کی حالتوں کو پیش کیا جاتا ہے امی جان امی جان اگر یہ امت کی حالت آخا کے دربار میں پیش کی جائے نہ مکے میں راحت نہ مدینہ طیبہ میں راحت نہ آپ جو ہے ریاض الجنہ میں رانا رضے متحرام روئے گیا گھٹے گیا اندی اللہ و رسولہ اللہ رسول والآخرہ میرے نبی کو وہاں سے تو وہاں تو آرام سے رہنے دے امی جان ایک محمد بن قاسم کو دے دے امی جان ایک ٹیپو سلطان کو دے دے تیرے تخبے کا اثر تیری طارت کا اثر تیرے خون سے تیرے دودھ سے اور تیری مامتا سے تیری نسلوں کے اندر جاتا ہے امی جان جس پیغمبر کی بیوی ایمان لائی اللہ نے اس قوم کو بچا لیا امی جان جس پیغمبر کی بیوی ایمان سے ہٹی اللہ نے اس قوم کو تباہ کر دیا برباد کر دیا نہ غریبی کا رونا مت رو شوہر کا رونا مت رو ساس اور نرن کے ستانے کا رونا مت رو امی جان امی جان تو آسیا بن کر پھر ان کے محل کے اندر تو نے پھر ان کے تخت کو ٹکرایا تھا تو نے ان کے تاج کو ٹکرایا تھا تو نے ان کی دولت کو ٹکرایا تھا تو وہ فرعون جس کے پچپن ہزار شہروں پر جس کی حکومت تھی جس کی سلطنت تھی امی جان تو دنیا والوں کو دھوکہ دے سکتی ہے قرآن تیری طاقت کا لوہا منواتا ہے امی جان آسیا بن کر جب تیرے کپڑے فرعون کے محل کے اندر اندر اتارے گئے تجھ پر کیا بیتی ہوگی اور امی جان جب تجھ پر تیرے جسم پر بچھو کو چھوڑا گیا اور بچھو نے ڈنک مارا تو تجھ پر کیا بیتی ہوگی امی جان تیرے جسم کو آروں سے کاٹا گیا اور مرچ کا پوڈر ڈالا گیا تو تیرے جسم پر کیا بیتی ہوگی اور تو کون سے امتحان کا تو نے سامنا کیا ہوگا تیرے ایک ہاتھوں پر میخیں اور کیلے مار کر پیروں پر کیلے مار کر تجھے تیرے چہرے کو فراؤن کے محل کی طرف جب کیا گیا امی جان تو تو وہی عورت تھی تو وہی عورت تھی تیرے دو ہی ہاتھ تھے دو ہی پیر تھے دو ہی آنکھ تھی دو ہی کان تھے تو وہی تو عورت ہے تو وہی تو عورت ہے کیوں بدل گئی آسیہ بن کر آنے والی خدیجہ بن کر شان نبوت کاندھے نبوت کو سہارا دینے والی عائشہ بن کر نور نبوت کو چمکانے والی فاطمہ بن کر حیا اور شرم کا دوپٹہ عالم میں لہرانے والی امی جان تو کہاں چلی گئی امی جان تو کہاں چلی گئی اتنے امتحانات کے باوجود جب فرون نے تجھے مارنا چاہا تو تیرے وہ جملے تھے کہ ان جملوں کو رد کائنات نے کلام پاک کے انتیسویں پارے میں سور تحری کریم کے دوسرے رکو میں سبق کر دیا اور تجھے بتا دیا کہ تو وقت کے آسیا بن سکتی ہے وقت کے زنیرا بن سکتی ہے وقت کے سویا بن سکتی ہے امی جان تو زنیرا بن جا تو سویا بن جا تو رنڈی نہ بن قیامت کے دن یہ حرام زادیاں جو فلموں میں کام کرنے والی ہیں ان کی شرمگا ہے ان کے منہ پر ہوگی ان کے پیشانی پر ہوگی ان سے لاوا نکل رہا ہوگا ان سے پیپ نکل رہا ہوگا ان سے لہو نکل رہا ہوگا اور میدان میں شرم لوگ ان کو دیکھ کر تھو تھو کرے کہ امی جان ان رنڈیوں کے نقش قدم پر جانے کے بجائے بی بی آسیہ بن جا جس نے کہا رب ابن لی کا بیتن فل جنہ ونجنی من فرعون وعملی ونجنی من الخوف الظالمین اے اللہ اے اللہ آج یہ محل کی قربانی آج اس تخت تاج کی قربانی آج اس در زیور کی قربانی مولا جنت کے اندر محل دے دے تو نے جنت میں مانگ محل مانگا تھا امی جان تو زر کی پجاری نہیں تھی تو زیور کی پجاری نہیں تھی تو فیشن کی پجاری نہیں تھی تو تو جنت کی شہزادی ہے تو جنت کی طلبگار بنی تھی تو نے کہا تھا رب ابن لی اندہ کا بیتن فی الجنہ مجھے جنت دے دے مولا یہ فیرون کو نہیں چاہیے فیرون کی دولت نہیں چاہیے مرد دینی ویون فیرون وابلی فیرون سے نجات دے اور اس کے ظلم سے نجات دے امی جان تو ہی تو تھی کہ وقت کا اکرمہ جس نے ابو جہل کے گھر میں پرورش پائی تھی ابو جہل کے جہالت کے جراثیم جس کے گندے خون کے اندر سرائب کر گئے تھے جو وقت کا کٹ اسلام مسلمانوں کا دشمن تھا امی جان تو ہی تو تھی کہ فتح مکہ کے موقع پر جو اپنے شوہر کا ایک قدم کشتی کے اندر تھا اور ایک قدم ساحل کے اندر تھا تو نے دوپٹہ میرے محبوب کے قدم تھر پر لہرا کر ایک بیٹی کی فریاد کی بھیک لے کر اکرما کی پناہ لے کر تو نے ابو جہل کے نطفے سے پیدا ہونے والے آج اکرما ان اکرمتا کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ کہنے پر امام بخاری کو تو نے مجبور کر دیا تو نے راوی کو مجبور کر دیا تو نے محدث کو مجبور کر دیا جو کل ابو جہل کے نطفے سے پیدا ہو کر ملون مردود تھا امی جان تو اکروا کی بیوی بن کر اکروا کی گھر والی بن کر کر نبی کے قدم تھر سے بھیک لے تو نے کو ایمان کی دولت سے مالاوال کیا اکرما کو حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب تو نے لگایا امی جان تو ہی تو تھی کہ ہندا بن کر ایک پہ درندہ تھی لیکن جب ایمان کی دولت سے تم مالا مال ہوئی تو آج جب ہندا کی روایت آتی ہے تو رضی اللہ عنہ کا لقب تیرے نام کے ساتھ لگتا ہے امی جان میں تجھے ہاتھ جوڑ کر میں تجھے دس ایک بھیک مانگتا ہوں مجھے چندے کی ضرورت نہیں ہے مجھے دعوت کی ضرورت نہیں ہے کل تو قیامت کے دن یاد رکھے گی امی جان امی جان تو سدھر جا تو سدھر جا ماحول سدھر جائے گا شوہر سدھر جائے گا اولاد سدھر جائے گی کیا تو نہیں جانتی کہ خواجہ میری رحمت اللہ علیہ کے دربار میں تو فریاد لے کر گئی تھی اپنے اولاد کی بسم اللہ خانی کرانے کے لیے فائدہ میری رحمت اللہ علیہ مصروف تھے مولانا حمید الدین ناگوری رحمت اللہ علیہ جو اس وقت کے اجل خلیفہ تھے آپ کے بڑے خلیفہ تھے ان کے حوالے تجھے کر دیا اور جب تو اپنے بچے کو لے کر حمید الدین ناگوری رحمت اللہ علیہ کے پاس گئی حمید الدین ناگوری رحمت اللہ علیہ جب تیرے بچے کا مکتب کرانے لگے فرمایا کہ پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم تو تیرے بچے نے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم اور مکتب میں بسم اللہ خانی میں سورہ ارخ جو اسلام کی قرآن کی پہلی وہی ہے اس کو پڑھایا جاتا ہے اقرا بسم خلق خلق الانسان خلخل انسان اقرا غرب بخل اکرم اللہ بل قلم اللہ انسان یہاں تک پڑھایا جاتا ہے حمید الدین ناگوری رحمت اللہ علیہ نے تیرے کوک سے نکلنے والے بچے کو مکتب کے اندر بسم اللہ خانی کے اندر یہاں تک پڑھایا جب استاد پڑھا کر خاموش ہو گئے تو بچے نے سورہ الگ کو ختم کر دیا استاد دیکھتے رہ گئے سورہ قدر پڑھ کر خاموش رہ گیا استاد دیکھتے رہ گئے تارے ام کو ختم کر دیا استاد دیکھتے رہ گئے سورہ فاتحہ پڑھا استاد دیکھتے رہ گئے سورہ بقرہ کو ختم کیا استاد دیکھتے رہ گئے اور سورہ عال عمران کو ختم کیا حتیٰ کے پڑھتے پڑھتے بسم اللہ خانی میں اور مکتب خانی کے اندر امی جان امی جان تیرا بچہ تیری کوک سے نکلنے والا پندرہ پارے بر زبانی بغیر غلطی کے وقت کے حافظ کی طرح جسے دنیا کی بولی نہیں آتی تھی جس نے کبھی مکتب کا منہ نہیں دیکھا تھا کبھی کس نے ملا کے درزگاہ کے اندر جانوے طے نہیں کیا تھا امی جان پندرہ پارے اس نے حمید الدین ناگوری رحمت اللہ علیہ کو سنا دیے حمید الدین ناگوری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ خاتون ہمارے ساتھ ٹھٹا کرتی ہیں مذاق کرتی ہیں پندرہ پارے کے حافظ کو ایل کے جی اور یو کے جی کی درسگاہ کے اندر اسکول کے اندر ایڈمیشن کے لیے آتی ہیں یہ تو دسویں پڑا ہوا ہے یہ تو میٹرک پڑا ہوا ہے اور تم ایل کے جی یو کے جی اور بیبی سٹنگ کے لیے داخلہ کر کر اور ٹھٹا کرتی ہے اللہ کا کرتی ہے تو اس بچے کی والدہ زار و قطار رونے لگی اللہ کی عزت و جلالت کی قسم ہمیں کچھ پتا نہیں ہے تو اس کے بعد پھر کہا کہ بیٹے بتاؤ ماجرا کیا ہے تو امی جان یہی وہ بچہ تھا جس نے یہ کہا تھا کہ امی جان جب جب میں آپ کے حمل میں تھا اور آپ کے پیٹ میں تھا اور اللہ نے روح ڈالی تو یہی وہ پندرہ پا رہے تھے جس کو تم پھرا پھرا کر پڑا کرتی تھی دوہرا دوہرا کر پڑا کرتی تھی امی جان میرے رب کی و جلالت کی قسم اگر آپ سے لے کر منہس تک پڑھتی تو آج حمید الدین ناگوری کی مجلس کے اندر میں سارے کلام پاک ایک سو چودہ سورتیں سنا دیتا امی جان یہ تیری کیفیت امی جان یہ تیرا مقام تھا امی جان یہ تیرا مرتبہ تھا آج دودھ پلا رہی ہے حیوانوں کا ناٹک دیکھ رہی ہے زانیوں کا کرتب دیکھ رہی ہے ٹی وی کھلی ہی ہوئی ہے ان دودھ کے قطروں کے ساتھ ان زانیوں کے اثرات نہیں جائیں گے ان حرامیوں کے اثرات نہیں جائیں گے کیا تو تباہی دیکھے گی اما میری بہن میری امت کی بیٹی اور تو کیا تباہی دیکھے گی اور کیا تو تباہی دیکھے گی تجھے ماں بنا کر تیرے قدموں کے نیچے میرے رب نے جنت ڈال دیا تجھے بیوی بنا کر میرے رب نے شوہر کا آدھا عباد بنا دیا میرے اللہ نے بٹیا بنا کر تجھے باپ کے جنت کا وسیلہ بنا دیا میرے اللہ تبارک تعالیٰ نے تجھے بہن بنا کر بھائی کے نجات کا ذریعہ بنا دیا بیٹی ہو تو کامیاب بیوی ہو تو کامیاب ماں ہو تو کامیاب شادی شدہ ہو تو کامیاب غیر شادی شدہ ہو تو کامیاب اولاد ہو تو کامیاب حمل گرے تو کامیاب حمل ٹہرے تو کامیاب جھاڑو دے ایک ایک تن کے پر سبحان اللہ کا ثواب بچہ جنے ایک ایک آخ پر صدقے کا ثواب عورت مرد کی خدمت کرے خدمت پر ثواب کہاں تجھے ایسا آسیانہ ملے گا کہاں تجھے ایسا سائے رحمت ملے گا کہاں تو رنڈیوں کی پناگاہ گاہ میں جاتی ہے کہاں تو حرام زادیوں کی پناہ گاہ کے اندر جاتی ہے کہاں تو فلموں کی نقالی کرتی ہے ڈراموں کی نقالی کرتی ہے تجھے تباہ کر کے رکھ دیں گے میرے اللہ کی قسم ایڈ اور کینسر وہ تباہی نہیں لاتے میری امی میری امت کی بیٹی جو یہ فلم والے اور یہ ماڈل اور یہ فیشن والی عورتیں تجھے تباہ کر کے رکھ دیں گی برباد کر دے رکھ دیں گی امی جان یہ حسن پلنے والا ہے آ میں تجھے قبرستان کے کنارے کھڑا کر کر اس قبرستان والوں سے سوال کروں گا کہ کتنی ہسینارے ہیں جن کے گال آج پچک گئے ہیں کتنی سولہ سال کی دلہنیں ہیں کہ جن کے آنکھوں کے پتلے کا پانی ختم ہو چکا ہے اور کتنی جو ہے وقت کی مس یونیورس ہے اور مس انڈیا ہیں اور مس ورلڈ ہیں کہ آج ان کی چوٹی کی بالیں گدھے کے دم سے اور سور کے بالوں سے بدتر جن کو زمین نے کھا لیا ہے نے چاٹ لیا ہے امی جان یہ مٹنے والا جسم ہے یہ آنکھ کے پتلوں کا پانی ختم ہونے والا ہے یہ گال پچکنے والے ہیں جو چیز باقی ہے جو چیز باقی ہے وہ اللہ کی اطاعت ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی ہے خود نماز پڑھ تیرے نماز کے پڑھنے کو دیکھ کر ننے منہ بچے اگر نماز پڑھیں گے خدا کی رحمت اس گھر کے اندر جا نثار ہوگی وہ بچہ تیرے کلام پاک کے تلاوت کرنے کے منظر کو دیکھ کر اگر وہ بھولے گا اللہ کی رحمت اس گھر پر نچھاور ہوگی آج رونا رو رہا ہے باپ بیٹا کماتا ہے ہے شوہر کماتا ہے خیر و برکت نہیں امی اور میری امت کی بیٹی اگر تو رنڈیوں کی نقالی کرے گی حرام زادیوں کی نقالی کرے گی زمین آسمان کے قزارے لے لے تیری گھر کے اندر رحمت نہیں آ سکتی تیرے گھر کے اندر سکون نہیں آ سکتا آج تیرے گھر کے اندر بجائے پانی کے کلیکشن دینے لکھ کر رکھ لے کہ تجھے ٹانکوں کا کلیکشن دینا پڑے گا کبھی کھانسی کی بیماری کبھی دمے کی بیماری کبھی الرجی کی بیماری کبھی بال جھنڈے کی بیماری کبھی اسکن کی بیماری کبھی ہڈیوں کی بیماری مرے گی مرے گی قرآن کی طرف آدھا میری امی آدھا مدینہ طیبہ کی طرف آدھا روزے متحرہ کی طرف میرے نوجوان دیکھ دیکھ اللہ کا کعبہ تجھے بلا رہا ہے دیکھ نبی کا روزہ تڑپ رہا ہے دیکھ صدیق اور فاروق کی مزاروں سے مزارات مقدسہ سے سدائے آ رہی ہیں اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں آج کی رات تیری آخری رات ہے میرے بھائی آج کی رات تیری آخری رات ہے آج کی رات تیری آخری رات ہے آج کے بعد میری ماں میری بہن میرا بھائی نماز نہیں چھوڑے گا داڑھی نہیں بڑھائے گا مرتا مر جائے گا لیکن گناہ کی طرف قدم نہیں بڑھائے گا نہ گناہ کبیرہ نہ گناہ صغیرہ حوصلے کے ساتھ دیے گا امید کے ساتھ دیے گا اے قوم میری اے میرے بھائی تو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں یا عبادی تک نے تو رحمت اللہ میرے اللہ کی قسم میری نگاہ سے تو تو فراست ایمانی سے دے تو فراست ایمان کا چشمہ لگا کر دے تو مجاہدوں کا چشمہ لگا کر دے تو بدر کا چشمہ لگا کر دے تو احمد کا چشمہ لگا کر دے تو انعین کا چشمہ لگا کر دے تو ہر کا چشمہ لگا کر دے تو کتاب اللہ سنت رسول اللہ کا چشمہ لگا کر دے میرے اللہ کی قسم تجھ میں میں دیکھ رہا ہوں تجھ میں ایک صلاح الدین ایوبی ہے تجھ میں ایک صلاح الدین ایوبی ہے تیرے رات کے رونے سے ستر ہزار کی عیسائی فوج تیرے رات کے آنسو کے اندر غرق ہونے کو میں دیکھ رہا ہوں کچھ تجھ میں ایک جو ہے ٹیپو سلطان ہے تیری تلوار کی کھڑک سے ہزاروں لاکھوں اسلام مسلمان دشمن یہودی عیسائی پلے پلا ہونے والے ہیں اٹھ اٹھ جا تجھ میں ٹیپو زندہ ہے اٹھ جا تجھ میں محمد بن قاسم زندہ ہے اٹھ جا قاسم ناروت بھی زندہ ہے اٹھ جا مسلح کو آباد کر لے اٹھ جا مسلح کو تر کر لے اٹھ جا خدا کے حضور لو رہے خدا کے حضور آنسو بہارے دنیا کے سامنے اکڑ کر سیرت چوڑا کر کر یہ کہے گا رضی تو بلّہ ربا وہ بھی اسلامی دینا وہ بھی محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی یوم رسولہ میں اللہ کو رب مان کر راضی ہو گیا میں نبی کو رسول مان کر راضی ہو گیا میں اسلام کو دین مان کر راضی ہو گے اچا میری اما تیری نسلوں کے اندر زینب جنم لیں گے اور آسیہ تیری جو ہے نسلوں کے اندر جنم لیں گے اور دنیا سے تاریخی چٹے گی یہ کوئی مقرر کا ڈائلاگ نہیں یہ کوئی شو نہیں میرا رب سچا ہے میرے رب کا کلام سچا ہے یہ زمین آسمانوں کی طرف جا سکتی ہے آسمان پیر تلے آ سکتے ہیں مرد بچہ جم سکتا ہے حیوان انسان پیدا کر سکتا ہے سمندر میں آگ لگ سکتی ہے پہاڑ ایک طرف سے دوسری طرف تل سکتا ہے میرا اللہ کا کلام جھوٹا نہیں ہو سکتا میرا اللہ کا کلام جھوٹا نہیں ہو سکتا وہ لدی اور رسول ہو بل لیوز ہی رہو الگ کلی میرے اللہ نے کہا کہ دین غالب آ کر رہے گا تیرے وجود سے یہ دنیا قائم ہے جب تک تو درود پڑے گا یہ چاند کے اندر جو ہے نورانیت رہے گی اور یہ پھولوں کے اندر مسکراہٹ رہے گی اور سورج کے اندر حرارت رہے گی یہ سمندروں کے اندر روانی رہے گی جس دن تو کلمہ پڑھنا چھوڑ دے گا اللہ کا نام لینا چھوڑ دے گا اس دن اللہ اسرافیل علیہ السلام کو حکم دے دیں گے تیرے دم سے یہ زمین آباد ہے تیرے دم سے یہ دنیا آباد ہے میرے آپ آقا نے فرمایا لا بدر ولا عزیز وذل کام کے دنیا کے ہر چپے میں اور جنگل ہو بیابان ہو درندے اور جو ہے وہ شہر ہو دیہات ہو امیر ہو غریب ہو وائٹ ہاؤس ہو بلا ہاؤس ہو ہر جگہ کے اندر میرے آقا نے فرمایا کیا میرے آقا کا فرمان کوئی رد کر سکا کسی نے اس کو جھٹلا سکا سائنس ہزاروں مرتبہ جھوٹی ہو چکی ہے ٹیکنالوجی کروڑوں مرتبہ دھوکہ کھا چکی ہے سائنسدان اہل دنیا کروڑوں لاکھوں مرتبہ وہ جو ہے ان کے قدم لڑکھڑا چکے ہیں میرے محبوب کی سنت کل بھی وشواق تھی آج بھی وشواق ہے اسی آب و تاب کے ساتھ اسی شان کے ساتھ قیامت تک یہ چمکتی رہے گی قیامت تک یہ دمکتی رہے گی میرے محبوب کی سنت تسبیح کے دانے تسبیح ہے کل بھی چمک رہے تھے آج بھی چمک رہے ہیں قیامت تک چمکتے رہیں گے میرے اللہ کے قرآن کے پارے کل بھی چمک رہے تھے آج بھی چمک رہے ہیں قیامت تک چمکتے رہیں گے میرے محبوب کی ایک ایک ادا میرے محبوب کی ایک ایک ادا میرے محبوب کی ایک ایک سنت قیامت تک چمکتی رہے گی مٹ جائے گا کفر چلا جائے گا زلالت چلی جائے گی زلالت وجود قدم ہو جائے گا لا يبقى على ظهر الارض بيت بدر ولا بدر الا اتقله الله كلمه الاسلام کہ دنیا کے چپے چپے میں میرے آقا نے فرمایا ایک سفید محل ہوگا جس کے اندر میرے رب کا قرآن پڑھا جائے گا اس وقت وقت ہو سکتا ہو سوالات صحابہ کو سفید محل کی بانا سمجھ میں نہ آیا ہو ہو سکتا ہو آئینہ اربا کو سفید محل کا ترجمہ سمجھ میں نہ آیا ہو ہو سکتا ہو کہ تعبین تب تعبیم کو امام مالک کو امام ظفر کو امام محمد کو جو ہے سفید محل کا ترجمہ سمجھ میں نہ آیا ہو آخا آپ پر ہم پر ہم ہم قربان آپ پر ہماری آل آلات ہماری نسلیں ہمارے ان گندے نذرانے کو قبول کر لیجئے اس زمانے کے اندر جو زمانہ جہالت حالت کا تھا آپ نے وائٹ ہاؤس کی طرف اشارہ کر کے کہہ دیا کہ ایک وقت وہ آئے گا کہ اس کے اندر اسلام کا نور پہنچے گا اور یہودیت کی گندگی سے یہ پاک ہو جائے گا مسلمان جگ جا اٹھ جا کروٹ لے لے کل نکلنے والا صبح کل نکلنے والا سورج اپنی کرنوں کے ساتھ نصر من اللہ و فتح قریب کی بشارت لے کر آئے گا انا فتح نہ لگا فتح مبینہ کی بشارت لے کر آئے گا اللہ کی قسم قرآن جھوٹا نہیں ہو سکتا روایت جھوٹی نہیں ہو سکتی حدیث جھوٹی نہیں ہو سکتی کروٹ لینے کی ضرورت ہے کروٹ لینے کی ضرورت ہے صرف کروٹ بدل جا دنیا سے آخرت کی طرف آ جا قرآن کی طرف آ جا حدیث کی طرف آ جا میں بھی باندھ ہوں میں اپنے دستار کو تیرے قدموں میں رکھ کر اللہ رسول کا واسطہ دے کر کعبے کی عظمت کا واسطہ دے کر حضر عصمت کا واسطہ دے کر صفا مروا کا واسطہ دے کر میں ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں جتنا رسوا کرنا تھا تو نے کر لیا جتنا زلیل کرنا تھا تو نے کر لیا امی جان امی جان بے نمازی تباہی بربادی ہے اور جہنمی کتیا ہے کل تیرا شوہر تیری قبر میں آنے کا رہی تیری اولاد تیری قبر میں آنے کی نہیں دیکھ اپنے شوہر سے کہنا کیا جی دیکھو تم میرے لیے اتنا مرتے ہو ایک کام کرنا کہ میری موت کے کے بعد ایک رات پہلی رات خبر میں تم میرے ساتھ سو جانا لیلا مجنو کی کہانیاں تو ہم نے سنی ہیں شیری فرحاد کے قصے ہم نے سنے ہیں ہم نے معشوق کے اسٹوریاں تو سنی ہیں دنیا میں ایک نئے کلال بتا دے میری اماں میری امت کی بیٹی میری امت کی بہن کے بھائی بہن کے قبر کے اندر سویا ہو شوہر اپنی بیوی کے قبر کے اندر سویا ہو میری اماں کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا یہ جو جورو کے غلام ہیں جو تیرے پیچھے کتے کی طرح پھرتے رہتے ہیں یوم یا پھر البر ہو وہ امی ہی وہ وہ بھی صاحبتی ہی وہ بنی کہ اس دن باپ بیٹے سے بیٹا باپ سے اولاد ماں باپ سے بھاگے گی کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا میرے بھائی مان لے کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا اگر کوئی کسی کے کام آتا حضرت ابراہیم اپنے باپ کے کام آتے حضرت لو اپنی بیوی کے کام آتے حضرت لوہ اپنے بیٹے کے کام آتے میرے کے چچا ابو طالب ابو طالب جو میرے آخا پر بنا کرتے تھے میرے آخا پر فدا ہویا کرتے تھے دسترخوان میں اس وقت تک کھانا نہیں کھاتے جب تک کہ آخا تشریف نہیں لاتے بارش نہیں ہوتی میرے آخا کو حرم پاک کے اندر لے جا کر آسمان کی طرف دکھا کر وہ غمام ہی ہل الکریم کہہ کر اللہ سے رحمت کی بھیک مانگا کرتے تھے اللہ اللہ کا واسطہ دیتا ہوں میرے بھائی مان لے کل یہ نہ کہنا کوئی ڈرانے والا نہیں آیا المیاتی گم نذیر کالو بلا گلا جانا نذیر ہاں میں ڈرانے والا آیا تھا میں تجھے ڈرا چکا ہوں میں تجھے جہنم سے ڈرا چکا ہوں میں تجھے قیامت سے ڈرا چکا ہوں میری ماں تجھے خبر کی تاریخی سے میں ڈرا چکا ہوں خبر کے کیڑوں سے تجھے ڈرا چکا ہوں <coughs> خبر کی دیمک سے میں تجھے ڈرا چکا ہوں خبر کی وحشت سے میں تجھے ڈرا چکا ہوں کل قیامت کے دن نہ کہنا میرے آقا کے لیے خواجہ ابو طالب نے کیا نہیں کیا لیکن کیا آپ نے نہیں سنا کہ قیامت کے دن اللہ جہنم کے انگاروں کی جوتیاں ابو طالب کے پیر کے اندر پہنائیں گے جس کی وجہ سے ان کا سر کا بھیجا کھولے گا تیری حیثیت کیا ہے میری حیثیت کیا ہے میرے بھائی کون کس کے کام آنے والا کیا میرے آقا نے بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ کے کان میں ایک بات کہی تو ہنس پڑی اور ایک بات کہی تو آپ رو پڑی اور اس راز کو آپ نے بیان کیا کہ آقا نے مجھ سے کہا کہ فاطمہ اگر بال چاہیے تو محمد سے لے لینا صلی اللہ علیہ وسلم دولت چاہیے تو لے لینا کوٹی چاہیے تو لے لینا بنگلہ چاہیے تو لے لینا زر زیور چاہیے تو لے لینا فاطمہ بنت محمد میری بیٹی فاطمہ میری بیٹی فاطمہ قیامت کے دن نام اعمال ملے گا ایک نیکی کی کمی ہوگی ایک سبحان اللہ کی کمی ہوگی ایک اللہ کی کمی ہوگی یہ نہ کہنا کہ میرا باپ محمد تھا میں جنت میں چلی جاؤں گی آخا اپنی بیٹی سے یہ فرمائے میرے بھائی کون تیرے کام آئے گا نماز چھوڑنے والا کافر ہو جاتا ہے نماز چھوڑنے والا اتنا بڑا ہوتا ہے کہ پیرانے پیر نے فرمایا مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کرو اس سے اور مردوں کو عذاب پہنچتا ہے جب مرنے کے بعد اور مردوں کو ٹھیس پہنچ رہی ہے زندہ رہتے ہوئے تیرا قبر تیرا تیرا مکان کیا قبرستانوں سے بدتر جہنم کدا نہیں بنے گا ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں آخری رات ہے میری بھائی گناہوں کی آخری رات ہے آج توبہ کی رات ہے آج توبہ کی رات ہے میرا توبہ میرا اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے مایوسی کی کوئی بات نہیں ہے حقوق کی بات جو ہے ان کے ادا کرنے کی قسمیں کھا لے جو نمازیں چھوٹی ہوئی ہیں ان کے قضا کرنے کی قسمیں کھا لے تا حیات میرے محبوب کے دامن کو تھام لے تا حیات اللہ کے قرآن کو مضبوطی سے پکڑ لے تا حیات تسیم و بحب اللہ جمیا کا تو نمونہ بن جا پھر دیکھنا پھر دیکھنا میرے آخا نے فرمایا کہ ایک مسلمان ایک پہاڑی کے جو ہے ایک پتھر کے آگے جا رہا ہوگا اللہ تعالیٰ پتھر کو زبان دے گا اے مسلمان نوجوان کہا جا رہا ہے میرے پیچھے یہودی کتا چھپا ہوا ہے کیا اس کو تجھے مارنا نہیں ہے انشاءاللہ سننا انشاءاللہ بش کباب کا باپ کا دادا ہمارے جو ہے بیت الخلا کو صاف کرے گا ہمارے گلیوں کا بندن بنے گا تو محمد کا غلام بن جا تو معاذ بن جا تو معاوض بن جا تو میرے آخا کے غلامی کے تاخ کو اپنے گلے کے اندر ڈال لے پھر دیکھ لینا اگر زندہ ہوں تو میرے سے مرا مبارکبادی دے دینا اگر یہ بات غلط نکلے جھوٹا ہوں میرے قبر پر جوتا پھینک دینا لیکن اللہ کی قسم یہ بات نہیں ہو سکتی اللہ کی مدد اللہ کی طاقت اللہ کی نصرت ہمارے ساتھ ہے یہ طاقتیں مکڑی کے جالے سے بدتر ہیں اور اللہ تعالی وک ان حق کھانا ضرور کا میرے اللہ کا فیصلہ ہے کہ حق آتا ہے باطل چلا جاتا ہے نور آتا ہے ظلمت چھٹ جاتی ہے سورج سورج نکلتا ہے رات کی تاریخی چھٹ جاتی ہے برسات آتی ہے گرمی چلی جاتی ہے اٹھ اٹھ جا جا اور کی شکل میں اٹھ جا محمد بن قاسم کی شکل میں اٹھ جا سلطان الدین کی شکل میں اٹھ جا خالد ولید کا حلیہ لے کر اٹھ جا عمر خطاب کے جوہر لے کر اٹھ جا علی کی شدات لے کر پھر دیکھنا پھر دیکھنا کہ یہ دنیا ہمیں ویلکم کرے گی یہ دنیا ہمیں خوش آمدید کرے گی مایوسی کی کوئی ضرورت نہیں ہے لا تیسو من رحمت اللہ کہ اللہ کہ میں اتنے گناہ کر دیا میں دادا ہو گیا میں نانا ہو گیا میری اتنی عمر ہو گئی میری امی جان میری امت کی بیٹی میرے امت کے بھائی کوئی مایوسی کی بات نہیں توبہ کر لے اللہ توبے کو پسند کرتا ہے میرے آقا نے فرمایا اتائی وہ میرا ضب بھی کم اللہ ضم والا کہ گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے گویا اس نے توبہ جو ہے گناہ ہی نہیں کیا وحشی کو اللہ نے معاف کیا ہندا کو اللہ نے معاف کیا اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت ابو سفیان کو معاف کیا اللہ نے اکرما کو معاف کیا ہمارے گنا اکرما سے زیادہ نہیں ہے میرے مولا اے اللہ ہماری عورتوں کے گنا ہندا سے زیادہ نہیں ہے رب کائنات رب کائنات تیرے محبوب نے فرمایا کہ جہاں دین کی باتیں ہوتی ہیں رحمت کے فرشتے پر پھیلائے ہوئے ہوتے ہیں مولا ان رحمت کے فرشتوں کا واسطہ ہماری زندگی کو بدل کر رکھ دے مولا ہماری زندگی کو بدل کر رکھ دے مولا ہمارے مقدر کو سوار دے مولا مولا ہمیں جواب مرد بنا دے مولا ہمارا نام ان و وہ و مہیا اللہ رب العالمین بنا دے مولا دنیا کی زلیل محبت ہمارے دلوں سے نکال دے جذب شہادت کو پیدار کروا دے جذبے جہاد کو بیدار کروا دے مولا ہم جیے ایمان کے لیے مولا ہم مرے اسلام کے لیے مولا اس کڑاکے کی سردی کے اندر تیرے محبوب کی نسبت سے ہماری کتنی مائیں اور بہنیں بیمار ہیں کتنے بچے ہیں کتنے ضعیف ہیں یا کیسے کیسے شیخ الحدیث اللہ والے ہیں مولا ان کے واسطے سے بہت مانگتے ہیں رحم مانگتے ہیں کرم کی بھیک مانگتے ہیں مولا مولا رحم کا فیصلہ فرمانا مولا کرم کا فیصلہ فرمانا مولا کروٹ دے دے مولا ہمیں کروٹ دے دے مولا ایمان کی زندگی دے دے چاہتے نہ چاہتے ہوئے ہمیں ایمان کے راستے پر چلا اور ایمان پر ہمارا خاتمہ فرما آمین باخردان الحمد للہ رب العالمین حضرات دعاؤں کے بعد سی ڈی ہے اور ایک کتاب قیمتی ہے وہ لائے ہوئے ہیں اس سیڑھی کے اندر ہمارے انڈور آؤٹ ڈور خارجی اور داخلی جو بیانات ہیں جو مختلف مقامات پر کیے گئے ہیں آپ ان کو اپنے گھروں کے اندر بجائے خدا جانے کون سی بات سے کب اللہ ہدایت کے فیصلے پر دیں بہت کم قیمت اس کی رکھی گئی ہے اس کو آپ حاصل کرتے ہوئے جائے منتظمین کا میں مشکور ہوں کہ بہت سارے حالات اور بہت سارے امتحانات کے باوجود اس ثابت قدمی کے ساتھ استقلال کے ساتھ انہوں نے جو ہے اپنی جمع مردی کا مظاہرہ کیا اور حالات کا سامنا کیا اللہ تبارک تعالیٰ بے پناہ اس کہنے سننے کو منتظمین کو سامعین کو اور بالخصوص آنے والی ماں اور بہنوں کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے الحمد للہ حضرت حضرت